نبيه محمود في الذات والصفات وآله وأصحابه في الدنيا والآخرة أولو الدرجات بعد علمی یتیم مفتی اور وال کے تفصیلی رد کی دوسری قسط اور آخری قسط سامعین کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں پہلی قسط میں ہم نے اس پر اعتراضات وارد کیے اور اس سے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا اور وہ اعتراضات ایسے تھے کہ ان کے جوابات وہ پی چکے تھے لہذا ہم نے سامعل مطالبہ آج ہم نے اس کے فضول مغفلانہ اور جاہلانہ سوالات کے تفصیلی جوابات پیش کرتے ہیں لیکن جوابات کو شروع کرنے سے پہلے جو سب سے پہلا مسئلہ اٹھایا تھا اس نے یعنی ہمیں یزیدی کہنے کا الزام لگایا اس بنا پر کہ میں نے امام عالی مقام کو یزید کے پیچھے نماز پڑھنے والا کہا تھا اب اس کے اس اٹھائے ہوئے مسئلے اور فتنے کو لوگوں کے سامنے سراسر دلالت اور گمراہی اور غلط ثابت کرنے کے لیے ایک نیا جواب پیش کر رہا ہوں میری طرف سے اس کو جواب ہو جائے گا اور پھر میری طرف سے اس پر ایک نیا اعتراض ہو جائے گا جس کا جواب دینا اس کی ذمہ زندگی بھر واجب اور پل رہے وہ یہ ہے کہ تم نے مجھے یزیدی کہا مہادش بنا پر کہ میں نے امام عالی مقام کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی تو نے اس مسئلے کو ایسے رنگ میں پیش کیا کہ تیرے نزدیک کسی فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا بہت بڑی گمراہی ہے بہت بڑی گمراہی ہے میں فاسق فاجر بدکار حاکم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو اور نماز پڑھ کر اسے صحیح سمجھنے کو اور نماز کا اعادہ بھی نہ کرنے کو اہل سنت و جماعت کا اجماعی مذہب ثابت کرتا ہوں اور سب سے پہلے حضرت کی ناک شریف کی خدمت کرتے ہوئے میں غوث سے اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب الحق کا حوالہ پیش کر رہا ہوں الغنیا لطالب طریق الحق غوث پاک میرا کی دار و احیاء تراسل عربی کی چھپی ہوئی جز پہلی صفحہ نمبر ایک سو چودہ پہ غوث پاک فرماتے ہیں وہ اہل سنت اجماؤ آلسم ہے وہ تو مت المسلمین اتبا ہم وس کلا حلف کل پرن ہم و فاج تمام اہل سنت نے اتفاق کیا کہ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں اور ان کے جو آگے نائبین لوگ ہیں ان سب کی فرما برداری کرنی ہے بشرطے کے کہ وہ کوئی صاف سری دین کے خلاف حکم نہ کریں اور ہر ان میں سے یعنی ان حکام میں سے جو فاسق فاجر ہوں یا نیک ہوں بدکار ہوں جس طرح ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھنا نماز پڑھنا چاہے ان میں سے کوئی نیک ہو چاہے بدکار ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ تمام اہل سنت و جماعت کا اجماعی مذہب ہے اہل سنت السمع و طاعت امت المسلمین و اتباعہم وس خلف کل برم من ہم بفاجر وس خلف کل برم من ہم وفاجر وس خلف کل برم برم من ہم فاجر ہر حاکم چاہے نیک ہو چاہے بدکار ہو جب وہ نماز پڑھائے گا بشرط کافر نہ ہو مسلمانوں کا حاکم ہو مسلمان ہو جتنا بڑا بدکار ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا اہل سنت و جماعت کا اجماعی قول ہے اجماعی مذہب ہے وہ اپنی نشانیوں میں سمجھتے ہیں کہ ہماری پہچان ہی یہی ہے کہ ہم ہر طرح کے حاکم کے پیچھے چاہے وہ بدکار ہو چاہے نیک ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح سمجھتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ میں نے غوث پاک کا حوالہ دیا اب اگر کوئی یہ اشکال اٹھائے جاہل کہ جی اس کتاب پر کچھ حضرات نے کچھ علماء نے اعتراضات اٹھائے ہیں اور اس کی نسبت کو مشکوک قرار دیا مشکوک قرار دیا ہے تو میں اتنا گزارش کروں گا کہ حق یہی ہے کہ اس کتاب کے اندر کچھ ملاوٹ ہوئی ہے کتاب کے ثبوت میں نسبت میں ان کوئی شک نہیں ہے ثبوت اس کتاب کا صحیح ہے نسبت غوث اعظم کی طرف صحیح ہے اس کی امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حدیثیہ میں تصریح کی ہے اور اس کی خصوصی بحث اگر چھیڑی ہے تو ارف و تکمیل کے اندر علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ رہ اگر و تکمیل پڑھنے کا حضرت کو موقع ملا ہو تو انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا اگر نہیں ملا تو وہ پڑھ سکتے ہیں اگر ان کے پاس کتاب نہیں ہے تو مجھ سے مانگ سکتے ہیں تفصیلی بات دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے متعلق لیکن اس کا بھی اگر کوئی کہے کہ یہ ملاوٹ ہے تو اس کے اس اس کے اس ادلال کو یا دلال کو دور کرنے کے لیے ناچیز گزارش کرتا ہے کہ کیونکہ یہ مسئلہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے تو اس کو ملاوٹ قرار نہیں دے سکتے اب میں غوث پاک سے اوپر جاتا ہوں غوث پاک کا حوالہ محض اس لیے دیا تاکہ لوگ اس کو پکڑ لیں تو ہمارے شیخ کے بھی خلاف ہے ہمارے پیران پیر کے خلاف ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ سے پہلے جی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے تمام احناف یعنی امام اعظم اور آپ کے ساتھ کا اتفاقی عقیدہ میں نے پہلے بھی پہلی قسط کے اندر عرض کیا ہے وہ عقیدہ تحاویہ ہے میں عقیدہ تحاویہ سے پڑھ رہا ہوں وہ نرس فلا کل بر و فاجد ونرس فلا تخلف كل بر وفاجر من اهل القبلة وعلى من مات منهم ہم ہر نیک و بد مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ امام اعظم کا عقیدہ ہے تمام اماموں کا عقیدہ ہے یہ تمام حنفیوں کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ تحاویہ کی عبارت ہے نرا ہم ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہ کیوں کس کے متعلق کہا جا رہا ہے یعنی ہم اہل سنت و جمع یہ عقیدہ کی عبارت ہے سو سچ کاش کے کبھی عقیدے کو یہ مول صاحب پڑھ لیتے کتاب کتاب لیے چکی مجموعہ کدھر لے آئے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی کی طرف منسوب کتاب اصول سننا اس کے اندر لکھا ہوا ہے وسم ہو ہاں وسلات سلا تلجماتے خلف ہو وہ خلف ممبل ہو جائز تل باقیت تامت رکاتین من اعادهما فهو مبتدع فرمایا نماز جمعہ حاکم کے پیچھے پڑھنا جن کو وہ اپنا نائب بناتا ہے والی بناتا ہے ان کے پیچھے پڑھنا یہ جائز ہے باقی ہے دو رکاتیں صحیح ہیں پوری ہیں جو لوٹائے گا وہ پد مذہب ہوگا اصول سننا کتاب کا نام ہے اصول سننا امام ابن ابی زامانین کی مالکی مذہب کے امام ہے اس میں مالکیوں کے عقیدہ لکھا ہوا ہے حنفیوں کا پیش کر دیا ہمبلیوں کا پیش کر دیا اب مالکیوں کا پیش کر رہا ہوں یہ امام ابن ابی زمنین جو ہے ان کا اسم شریف ہے محمد بن عبداللہ بن ابی زمنین ان کی وفات ہے تین سو ننانوے ہجری میں آپ فرماتے ہیں من قول اہل سننا انا فلاس الجمعہ والعیدین وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة وال من السنة والحق وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ فرمان ہے نماز جمعہ نماز عیدین ہر امیر بر کے پیچھے نیک بد کے پیچھے سنت اور حق ہے اور جو ان کے ساتھ نماز پڑھے پھر اس کو لوٹائے وہ بزرگان دین اور سلف صالحین سے نکل چکا ہے لوٹانے سے نکل جائے گا وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا شرف سننا امام موزانی کی یہ شافعی مذہب کے امام ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے ناقل ہیں امام شافعی کے معتبر ترین شگرد ہیں امام شافی کی کتاب العم کا اختصار امام مزن نے کیا ہے جو کتاب العم کے ساتھ ملحق ہے آخر میں مختصر المزنی اس کو کہتے ہیں اب امام شافی کے یہ شاگرد رشید فرماتے ہیں ولا نتر کو سدور الجم آتے ولا وسلا تن ماں بر حاض ہل امت و فاجر ہا ولا نتر کو سدور الجمو یہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے میں نے ایسا پڑھا پہلے اب سے پڑھ رہا ہوں باری کی بارت ہے ولا نتر کو سدور الجمو آتے تن ماں بر برحاظ ہل امت و فاجر ہا لاز ما کان من البدعۃ بری فین ابتدع ضلالا فلا صلاۃ خلفه آپ فرماتے ہیں ہم جمعہ میں حاضر ہونا جمعہ کے اندر حاضری دینا جمعہ پڑھنا جو ہے یہ بالکل نہیں چھوڑ سکتے اور اس امت کے ہر نیک اور بد بندے کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے بشرتے کہ فرمایا جب تک کہ بدعت سے بری ہو صرف سنی ہو اور بدکار ہو شرف السنہ امام بربہاری کی خیال حوالہ یہ آخر میں آخر میں میں حوالہ پیش کر چاروں ماموں کے حوالے پورے ہو گئے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد اسماء الرجال کے دنیا کے مشہور امام جن کی الکمال کتاب کی تہذیب تہذیب الکمال ہے پھر تہذیب الکمال سے آگے تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی پھر تقریب التہذیب یہ چلی ہے ان کا عقیدہ ہے کتاب اعتقاد اہل نہیں ہاں نہیں اس سے پہلے ایک اور یہ اعتقاد اہل سننا ہے امام لالکائی کی امام لالکائی شافی کی کتاب و اعتقاد اہل سننا ہے اس کی بات پہلے پڑھ رہا ہوں وہ بعد میں سناتا ہوں وہ ذرا انس پلا کل جمعہ آتا وغیرہ کل فکل امام المسلم برن کا ناؤ امام لالکائی اعتقاد و اہل سننا پوری کتاب کا نام ہی اعتقاد و اہل سننا ہے اس کے اندر لکھتے ہیں نماز جمعہ وغیرہ ہو تو ہر امام مسلمان کے پیچھے وہ اعتقاد کرتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں چاہے وہ نیک ہو یا بدکار ہو اس کا مطلب یہ نکلا کہ غوث پاک میرا کی کتاب میں یہ اس بات کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے مسلمانوں اب میں میں اعتراض کرتا ہوں مولی خان والی صاحب پر بتائیں حضرت میں نے کہا امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی تو کہتا ہے اس وقت بدکار تھا ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں اس وقت بدکار نہیں تھا کیونکہ نماز پڑھنا اس کے پیچھے اس کے دور خلافت میں نہیں ہوا وہ شام میں ہوتا تھا آپ مدینے میں ہوتے تھے یہ ہوا ہے جب قسطن دنیا کی جنگ ہوئی تو اس وہ امیر تھا اور حضرت تھے امام حسین کیونکہ اس کی فضیلت سن چکے تھے اس وجہ سے آپ وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے شریک ہوئے اس دوران آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو کہتا ہے اس وقت بدکار تھا میں کہتا ہوں اس وقت بدکار نہیں تھا لہذا یہ اعتراض مجھ پر تو بالکل ہو سکتا ہی نہیں ہے میں تو بالکل بری ہوں تو کہتا ہے اس وقت وہ فاجر اور بدکار تھا میں نے مان لیا وہ فاجر اور بدکار تھا مولوی جی یہ بتاؤ امام نے ابھی سنا ہے اہل سنت کا مذہب کیا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں امام امام حسین پاک کو تم اہل سنت سے سمجھتے ہو یا اہل سنت سے نہیں سمجھتے تم اہل سنت سے سمجھتے ہو امام حسین کو کہ نہیں سمجھتے اگر سمجھتے ہو اگر نہیں سمجھتے تو بدترین گستاف ہو اگر اہل سنت و جماعت سے سمجھتے ہو ہے جی یہ بھی میں تمہارے لیے الفاظ بول رہا ہوں ورنہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے وہ امام ہیں اہل سنت و جماعت سے سمجھنے کا کیا مانا ہوا غوث پاک کو تم سمجھتے ہو اہل سنت و جماعت سے یا نہیں سمجھتے اگر نہیں سمجھتے بدترین ہو اور اگر اہل سنت و جماعت سے سمجھتے ہو تو پھر بتا اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ تو یہ ہے بتا پھر امام عالی مقام اس کے پیچھے بدکار سمجھ کر نماز پڑھنے کو صحیح سمجھتے ہوں گے کہ نہیں کیونکہ اہل سنت سے ہیں وہ بھی اچھا اب میں تو سمجھتا ہوں امام امام اس کے پیچھے بدکار کے پیچھے نماز کو صحیح سمجھتے بھی تھے اور لوٹانا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے کیونکہ لوٹانا بداتی کی نشانی ہے بد مذہب کی اور امام حسین عال سنت کے امام ہے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن بات تو یہ سمجھتا ہے اس نے کہہ دیا یزید کے پیچھے نماز پڑھی امام نے معذ اللہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے تو صاف بتا رہا ہے کہ تیرے نزدیک بدکار کے پیچھے نماز پڑھنا بہت بڑا کفر اور گمراہی ہے بہت بڑا گناہ کا کام ہے اب بتا تو اہل سنت و جماعت سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پاک میرا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سارے بدکار یزید جیسا ہو کوئی ہو ہم بدکار فاسق فاجر کے پیچھے نماز صحیح سمجھتے ہیں تو صحیح نہیں سمجھتا اس کا مطلب ہے تو تمام سنیوں سے بل اتفاق خارج ہو گیا لاؤ مولی جی چھڑکڑے بجاؤ ہو امام حسین کی عزت بچان کی فکر کرو اگر تمہارے جیسے جاہل دوست ہو نا تو وہ عزت بچاتے نہیں ہیں عزت گواتے ہیں اگر تجھے امام حسین کا دفاع کرنے والا قرار دیتے ہیں امام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا بڑا الزام آئے گا کہ وہ ساری امت سے سارے اہل سنت سے ہی خارج تھے یہ سراسر باطل اب لازمن بات ہے کہ تیری طرف یہ نحوست ضرور لوٹے گی کہ تو جہالت کے ساتھ ان کی عزت کا دفاع اپنے گمان باطل میں کر رہا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ تو خود اہل سنت و جماعت میں نہیں رہا مولی جی مولی جی اس کا جواب تم ہزار بار پیدا ہو کر بھی دے دو نا تو میں تمہارا تابے دار بن جاؤں گا اب میں اس کے اس کے لچر سے جو سوالات ہیں نا ان کا جواب دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں یہ نشاندہی بھی کروں گا کہ اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں حضرت جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اس نے اس دوسری ریکارڈنگ کے اندر یہ کہا ہم چونکہ اصلی عبارات پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے صرف ترجمے پر اکتفا کریں گے یہاں پر میں اتنا عرض کروں گا کہ آپ کیونکہ عربی عبارات پہلے غلط پڑھ چکے تھے آپ کی عبارتوں کی غلطیاں ناچیز نے پوری دنیا میں مشہور کر دی تھی آپ کو شرم آئی کہ اب وہ عبارتیں غلط پڑھتا ہوں جس طرح پہلے پڑی تھی تو پھر غلطی اور پختہ ہو جائے گی اگر صحیح پڑھتا ہوں تو چشتی صحیح ہو جائے گا لہذا بہتر یہی ہے کہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں حضرت تم کیا سمجھتے ہو تمہاری یہ ڈنڈی بازی ہم نہیں سمجھ سکتے ہاں آپ ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں نہیں ترجمے پر اکتفا تم کر رہے ہو لیکن اصل راز اور ہے عبارتیں تم نے پہلے پڑھی تھی غلط اب تمہیں کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے ترجمہ کرنے اگلا سوال اس نے کیا سب سے پہلے تو ہم نے یہ کہا تھا اس نے جزید میں چار جرم تسلیم کیے اس کا جواب نہیں دے سکتا میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا یزید کے اندر چار جرم کیا ان سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں چار جرم والے وال لکھے ہیں اتنا فرق ہے جو میں نے پہلے کہا تھا وہ چار جرم اس وقت اس وقت کے اس کے میں نے کہے تھے جس وقت وہ ولی عہد بنا دیا تحقیق کے اور یہ میں نے سب کو شہرت کی بنا پر کہہ دیا تحقیق نہیں کی جب ناچیز نے تحقیق کی تو پھر میں نے یہ کہا کہ اس کے اندر یہ چار یا چار سے بڑے بڑے ظلم جرم اس کے اندر موجود ہیں لیکن پہلا جرم اس کا قتل ہی مانتا ہے تو حضرت مولوی جی تمہیں اتنا تمیز نہیں ہو سکی یا تو میں کہتا چار جرم اس میں نہیں ہے میں نے صرف اتنا تبدیلی کی کہ جرموں کا جو ارتکاب جرم کا جو وقت ہے زمانہ ہے زمانے کے اندر میں نے قول تبدیل کیا میں نے پہلے کہا تھا کہ جس وقت ولی عہد بنایا گیا تھا اس وقت اس کے اندر چار جرم تھے لیکن حضرت معاویہ کو علم نہیں تھا بات کو سمجھنا ان پر ظاہر نہیں ہوا تھا یہ بات جیسے میں نے کہی یہ علامہ عبد العزیز پرہاروی نے نبراس میں کہی ہے بعض علماء دیگر نے بھی کہی ہے لیکن یہ تحقیق کے خلاف ہے اس کی وجہ یہ کہنا حضرت معاویہ کو بچانے کے لیے کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ بات بالکل بے فضول اس وجہ سے بنتی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا عبد الرحمان بن ابی بکر یہ پانچ جلیل القدر صاحبہ ہیں انہوں نے حضرت معاویہ کی جو دعوت تھی نا یزید کی بیعت کرنے کی اس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا تھا یہ پانچ حضرات نے انکار کر دیا تھا اب ظاہر بات ہے ان کی اگر انکار کی وجہ یہی قرار دیتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ ظالم شرابی ہونا اس کا معلوم تھا ظاہر تھا حضرت معاویہ کے آگے ظاہر نہیں تھا ٹھیک ہے جس طرح میں پہلے کہتا رہا بعض شہرت کی بنا پر بعض علماء کی اتباع میں جس طرح کہتا رہا اگر اس طرح کہتے ہیں تو یہ اعتراض اٹھے گا کہ ان پانچ بزرگوں نے آخر انکار بیعت کا سبب انکار بیعت کی کوئی وجہ تو بیان کی ہوگی تو وہ تمہاری بات سے ظاہر ہوتا ہے وہ وجہ اس کا فسق و فجور ہے زنا شراب ہے اگر یہ تھا تو پانچ حضرات سے حضرت معاویہ نے تو پھر پوچھا ہوگا کہ بتائیے کیوں بیت نہیں کرتے جی اس وجہ سے نہیں کرتے آپ کا بیٹا ایسا ہے بدکار ہے تو پھر حضرت معاویہ پر اگر وہ بات مخفی تھی چھپی ہوئی تھی تو پانچ اتنے بزرگ امام حسین جیسے گواہ ان کی گواہی سے تو ان کو یقین کرنا فرض تھا ان پر ضروری تھا کہ پانچ کی گواہی دو کی گواہی سے بندہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے اور پانچ جلیل القدر صحابہ سچے ان کی گواہی ہزاروں کے مطابق ہے ہر ایک ان میں سے ایسا مبارک شخص ہے جس کے اندر پورے زمانے کے سولہ اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے تو جب جب جب انہوں نے بتایا ہوگا تو ان کو تو یقین کرنا ضروری ہو گیا ہوگا تو پھر یہ کہنا کہ ان کو پتا نہیں چل سکا یہ تو غلط ہو گیا اگر کوئی یہ کہے کہ آنکھوں سے وہ دیکھتے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یا کون بیٹا ہے جو باپ کے سامنے آنکھوں کے باپ کی آنکھوں کے سامنے بدکاری شروع کر دے یہ انتہائی جہالت کی بات ہے لہذا لہذا جو مشہور قول تھا ناچیز نے اس اشکال کی وجہ سے اس اعتراض کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت معاویہ کو بچانا نہیں ہے یہ ان کا دفاع ہی بن سکتا اس سے ان کی ذات جو ہے وہ پاک دامن ثابت نہیں ہو سکتی اب تحقیق کی جائے جب میں نے تحقیق کی تو پھر تمام تاریخ کی کتابوں سے ناچیز نے یہ ثابت کر دکھایا کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے یہ جتنی اس کی بدکاری ہے اس کے اپنے دور خلافت میں شروع ہوئی ہے اس کے ولی عہدی کے دور کے اندر بالکل نہیں تھی لہذا جن حضرات نے بیعت کا انکار کیا تھا ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دانی ہے ہم اس وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اسباب وہی تھے جن کا رات کی قسط کے اندر میں جواب دے چکا ہوں جن کو بیان کر چکا ہوں مہلو جی معلوم ہوا آپ کے کان آپ کی سماعت آپ کا فہم ہمیشہ غلط لائن پر چلتا ہے میں نے وضاحت کتنی بار کی ہوئی ہے لیکن آپ نے اس کو جواب ہی نہیں سمجھا اس وجہ سے کہ میرے خیال میں آپ ایسے جواب کی تلاش میں رہتے ہیں جس جواب کے اندر جناب کی انتہائی تدلیل ہو آپ رسوائی کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں اس وجہ سے ورنہ میں تو آپ کا نام لینے کے بغیر کئی مرتبہ یہ وضاحت ساری کر چکا ہوں اگلی بات حضرت مفتی خانوال کہتے ہیں پھر ہم نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا وہ خط جو اشراف بسرا کی طرف لکھا تھا اور اس میں فرمایا تھا کہ سنت کا قتل ہو رہا ہے اور بدعت کا احیاء ہو رہا ہے لہذا میں تمہیں اللہ عز و جل کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں اس کا جواب بھی نہیں دیا اس کا جواب بھی نہیں دیا اس کا جواب بھی نہیں دیا حضرت جی اس کا جواب میں دے چکا ہوں لیکن جناب نے جناب کو جناب نے سمجھنے یا سننے کی کوشش نہیں فرمائی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کربلا شریف اس واقعہ شریف کے متعلق جتنی روایات ہیں ابو مخنف کی ہشام کلوی کی وہ سب طالب حالق کذاب جھوٹے قسم کے اخباری راویوں کی روایتیں ہیں لہذا ان کی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہے جو صحیح روایات ہیں یا حسن وہ میں پڑھ کے سنا چکا ہوں جو آپ پیش کر رہے ہیں میں نے کہا امام حسین نے اشراف بسرا کی طرف خط لکھا یہ حضرت آپ نے اندھے ہو کر پڑھا ہے یہ ابو مخنف کی روایت ہے میں ابھی ثابت کرتا ہوں تبری چوک نامی جلد یہ غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور کے محدف کتاب کتاب اترغیب و ترغیب حدیث کی کتاب اس کے مصنف امام اصفہانی مشہور ہیں ہمارے ائمہ کرام ترغیب و ترہیب کے متعلق روایتیں نقل کرتے جب کہتے ہیں رواہل رواہل اسفہانی فی ترغیب فی ترغیب یہ جہاں جہاں کہتے ہیں وہ یہی مراد ہوتے ہیں پہلے ان کا ان کا ذرا مقام سن لیجئے ان کا مقام سن لیجئے ان کی وفات کب ہے یہ بالکل غوث پاک کے ہم اثر ہیں ان کی وفات ہے پانچ سو پینتیس میں کتنی میں پانچ سو پینتیس میں اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے پانچ سو اکسٹھ میں ان کی پیدائش ہے چار سو ستر میں غوث پاک کی پیدائش ہے چار سو ستر میں بات سمجھ رہا جیسے مام کا میں حوالہ پیش کروں گا ان کی پیدائش ہے چار سو ستاون ہجری میں ہاؤس پاک کی ہے چار سو ستر میں بالکل زمانہ ایک ہے تھوڑا سا فرق ہے ایسے نا تھوڑا سا فرق اب دیکھیں بڑے بڑے مسلم امام جو ہیں نا دنیا کے انہوں نے ان کے متعلق کیا کیا تاثرات دیے امام ابو موسا مدینی محمد بن ابی بکر اسفہانی حضرت خانے والی صاحب اگرچہ نہ جانتے ہوں لیکن ہم ان کی عظمت کو جانتے ہیں وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں ان کے مصنف کے متعلق لکھتے ہیں ابو القاسم الحافظ امام و امت وقت ہی اپنے دور کے اماموں کے امام ہیں وہ استاد و علماء عصر ہی زمانے کے علماء کے استاد ہیں قدوت اہل سنت فی زمانے اپنے زمانے کے تمام اہل سنت کے پیشوا ہیں ولا عالم احدن آب علیہ قولم ولا فعلا میں نے اس زمانے کے تمام علماء میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا جس نے ان کے قول و فیل میں کوئی عیب نکالا ہو ولا آنا احد کسی نے ان سے عناد بھی نہیں رکھا تین ہزار پانچ سو مجلسیں املا کروائی ہزار پانچ سو مجلسیں لگائیں محدثین بیٹھ جاتے تھے ان کے اندر یہ زبانی حدیثیں لکھواتے تھے امام یحیا بن عبد الوہاب بن مندہ ابن مندہ مشہور امام ہے وہ فرماتے ہیں کانا حسن الاعتقاد جمیل طریقت اعتقاد بہت اچھا تھا طریقہ بہت سونا تھا امام عبد الجلیل بن محمد السبہانی جن کا لقب تھا کوتا وہ فرماتے ہیں میں نے بغداد کے اماموں سے سنا ماں راخلا بغداد بعد الامام احمد احفظ و افضل من من الامام اسماعیل ما رحل الى بغداد بعد الامام احمد احفظ و افضل من الامام اسماعیل فرمایا بغداد کے اندر امام احمد کے بعد اگر میں نے سب سے افضل دیکھا ہے اور بغداد میں کوئی تشریف لایا ہے امام احمد کے بعد ان ان کے ساتھ کا کوئی بندہ تو وہ یہی امام ہیں جن کو امام اسماعیل اسبہانی کہتے ہیں امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد الواحد اسبہانی تقاق آپ فرماتے ہیں کان عدیم النظیر لا مثل له فی وقت اپنے زمانے کے بے مثال تھے ان کے زمانے میں ان کی مثال تھی ہی نہیں مشہور زمانہ امام ابو سائی ابو سعد عبد الکریم بن معین الدین سمعانی امام سمعانی کے نام سے جو مشہور ہیں وہ فرماتے ہیں ابو القاسم ہوا استاذی فی الحدیث امام سمانی کی وہ پڑی ہے صاحب مشہور ہے آپ فرماتے ہو استادی فی الحدیث حدیث میں یہ میرے استاد ہیں ومن ہو اخذ فہاد القدر یہ عزت جو مجھے ملی انہیں سے لی ہے یا حدیث کے اندر جو کچھ میں نے لیا ان سے لیا امام فی تفسیر ہے امام فی الحدیث ہے امام فی لغت ہے امام فی حد ادب ہیں عارف بالمتون والا سانید حدیث کے متنوں کو بھی پہچانتے ہیں حدیث کی سندوں کو بھی پہچانتے ہیں کون تو ادا سال تو ہو عن المشکلات عجاب فی الحال جب ان سے میں مشکل مشکل مسائل پوچھتا تھا تو بغیر رکنے کے فوراً ہی جواب دے دیتے تھے میرے دوستو اگر کوئی ان کے صحیح حالات پڑھنا چاہتا ہے تو و علام اللہ امام زافی کی البدا آیا تاریخ الاسلام امام زاوی کی وغیرہ وغیرہ کے اندر دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے ان کا ایسوسی ان کی کتاب ہے الحجا تو فی بیان المحجت الحجا فی بیان الحجا فی بیان الحجا فی بیان المحجہ یہ فصل مالواسی ہے وہ شر و علی درد و شر ہے عقیدت یہ جان بوجھ کر میں دو مرتبہ پڑھتا ہوں اس کو ذرا سمجھانے کے لیے یہ کتاب املائی ہے یہ املائی کتاب ہے امام حافظ ان کا لقب تھا قوام السلّ یعنی اہل سنت و جماعت کے مذہب حق اور طریقہ قویمہ صحیحہ کو پورا قائم رکھنے والا قوام السلّہ ان کا لقب ہے قوام السل ابو القاسم اسپہانی میرے پاس ان کی ترغیب و ترغیب وہ سامنے پڑی کی یہ امام بخاری کی طرح محدث ہے مسند ہے جی اسماعیل بن محمد اتمی السبہانی ابو القاسم اسبہانی جب کہا جائے تو یہی مراد ہوتے ہے امام جلال الدین سیوتی نے جو منطق کے رد میں کتاب لکھی ہے ان کی کتاب ان کے حوالے سے بھری ہوئی ہے الحجفی تارک المحجہ الحجفی بیان المحجہ الحج اعلی تارک اعلی تارک المحجہ الحج اعلی تارک المحجہ اس کے مختلف نام سے مشہور ہے الحجا اللہ تارک المحجہ محجہ کہتا ہے راستے کو یعنی راستے اہل سنت چھوڑنے والے پر یہ دلیل ہے یہ حجت اور برہان ہے اب ان کا حوالہ سن لیجیے حضرت جی ابو مخلف کے متعلق کیا کہتے ہیں اور جو اس نے مقتال مقتل کتاب لکھی ہے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں اشراف بسرا کی طرف خط لکھا ذرا تیرے خط یہ جو مصنوعی جھوٹا خط رافضی راویوں کا تو نے بنایا ہوا ہے ذرا اس کی کلی دوں میں تمہیں کس نے کہا تھا پنگے لو تم سے تم سے مول شوکر سیالوی صاحب تم سے بہت اچھا ہے بہت اچھے نکلے ہاں جی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا بھائی فضلہ میں چستی کی تاخیر بہت زیادہ ہے لیکن پتہ نہیں تمہیں کیا شامت کی شہرت مقصود تھی تیری کیا مقصود تھا یا بد نصیبی تھی سنیے میرا بھائی مسئلہ یزید پر کلام کرتے کرتے الحجت میں امام قوام السنہ اسبہانی ابو القاسم فرماتے ہیں ہاضا ما نقل ہد سکات بن اہل الحدیث فرمایا محدثین کی جماعت مبارک جو ہے ان میں سے جو سقات نے نقل کیا وہ ہم نے پیش کیا فاما ما روا ہو ابو مخنف وغیرہ منر روا وجہ اللہ میں پہلے کہہ چکا ہوں تو رافضیوں کی روایتیں پڑھتا ہے ثابت ہو گیا تیرا رافضی ہونا بولے جی تمام ہواریوں کو بٹھا کر جواب دی سوچنا اور مجھے میرا اعتماد ہے یہ تو پہلے بھی ایسے ہی کر چکا ہے ہماریوں کو بٹھا کر پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیا ہو ہو ہو ہو ہو یہ پھر پڑھتا ہوں تارے تاکہ تیری روح برف میں لگ جائے ساما ما روا ہو ابو مخنف وغیرہ من الروافض روا پھر فلا اعتماد اب روایت ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ نمل اعتماد و نقل ابن ابھی دنیا وغیرہ قسط ہا سے فرمایا اعتماد ہے تو امام ابن ابھی دنیا وغیرہ جو ہمارے اہل سنت کے سچے بہت سین ہیں فرمایا جنہوں نے اس اس قصے کو روایت فرمایا ان کی صحیح روایتوں پر اعتماد ہے ابو مخنف کی روایتوں پر کوئی اعتماد نہیں آ! اب میں تیری پیش کرتا روایت اشراف بسرا والے خط والی میں ثابت کرتا ہوں تاریخ تبری سے تو نے پڑھی یا کسی اردو سے پڑھ لی ہے میں ثابت کرتا ہوں یہ ابو مخنف کی روایت ہے ابو مخنف کا شاگرد ابو مخلف کا شاگرد جو اپنے استاد سے بھی بدتر تھا اس کا نام ہشام ہشام ہشام ابن کلبی ہے ہشام کلبی ہے وہ بھی کذابوں کا سردار ہے یہ کذابوں کا سردار ابرے کذاب ابن کذاب ہیشام بھی کذاب تھا اس کا ابا قلبی بھی کذاب تھا اس نے تفسیر لکھی ہے امام حضرت ابن عباس کی طرف منسوخ کی ہوئی ہے پورے قرآن کی تفسیر مشہور ہے لوگوں کے پاس تنویر المقباس کے حوالے سے تنویر المقباس فی تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس ایک جلد میں بازار میں ملتی ہے تفسیر ابن عباس تفسیر ابن عباس کے نام سے ہاں جی یہ وہ تفسیر ہے توجہ یہ وہ تفسیر ہے کہ خود خود کلبی سے پوچھا گیا کہ یہ تفسیر ابن عباس سے انہوں نے کہا ابن عباس کا ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے امام احمد بن بل فرماتے جس نے سب سے جھوٹی تفسیر دیکھ رہی ہو وہ کلبی کی دیکھ لے مولی جی خیر مولی جی ٹکر پانی آستے چار پانی کا فٹا بنا کے پھر دیا رہنا فکر فکی ابو بول کے فتوے دے کے جل بال واسطے تھے جیسے کہنا ہو لیا دین بچانا دین کی حفاظت دین دی تحقیق کرنی ہو لیا جی ہاں جی آپ آپ علماء متقل مین میں سے نہیں ہے کہ آپ عال سنت کے مذہب کا دفاع کریں گے آپ جو ہے نا وہ آپ علماء متقل میں سے ہیں ملل متقل فین انت من المتکلفین لا من المتکلفین الحمدللہ انا من المتکلفین انا من المتکلفین آپ متکلفین سے ہیں متکلفین سے نہیں ہیں آپ جگہ جگہ لوٹتے ہیں لوگوں کو مانگتے ہیں لڑتے ہیں اور اوپر کسی نہ کسی امام کا کوئی قول پیش کر دیتے ہیں جو تمہارے اوپر کسی طرح بھی ملتبت نہیں ہوتا تم کیسے تم تو متکلفین سے بن گئے اور اللہ فرماتے محبوب فرما دو ما انا من المتکلفین یہ دیکھو میرے بھائی یہ صحیح اور ضعیف تبری جو ہے نا نیا نسخہ دار ابن کثیر دمشق بیروت کا چھپا ہوا اس کے اندر ایک طرف صحیح تبری ہے ایک طرف آلو اور ضعیف تبری ہے اور یہ ضعیف تبری ہے یہ روایت ضعیف تبری کے اندر یہ موجود ہے اس نے جو اشراف بسرا کا خط بنایا ابو مخلف نے بنایا تھا نہیں امام نے لکھا نہیں بنایا اور اس نے لوگوں کو جھوٹا پڑھ کے سنا دیا اب میں وہ, وہ عبارت پڑھتا ہوں عربی کی جی یہ ہے وہ اندرو کو ملا کتاب اللہ وہ سنت نبی ہی فن سنت قد امیت ونل بدا قد افیہ جاتی یہی عبارت پڑھتا ہے نا وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أُهْدِكُمْ سبھی لرشا وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وہی خان الى اهل بسرا قال هشام قال ابو ہشام قلبی وہ کہتا ہے ابو مخلف نے مجھے روایت کیا معلوم ہو ابو محنف کی روایت ہے تیری روایت ہی جھوٹی ہے تو میرے سامنے جھوٹ کو پیش کرتا ہے عوام کے سامنے پیش کر وہ جھوٹ پر ناچنے والے ہیں اللہ کے فضل سے صاحب علم بندہ تیرا جھوٹ میرے منہ کی طرف لوٹا سکتا ہے اس پر ناچ نہیں سکتا جواب نکال جواب جواب نکال میں جواب پہلے بھی دے چکا تھا لیکن اس انداز سے نہیں دیا تھا اب میں نے میں نے جب محسوس کیا کہ تو اشاروں کنایوں کو نہیں سمجھنے والا کیونکہ اشارہ کنایا عقل مند کے لیے ہوتا ہے اور ویسے صحیح فرمایا علامہ اقبال نے رمضوئی با اس زمانے کے لیے موجود نہیں و اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں کچھ دوست میٹ اگلی بات ہے اگلا سوال حضرت کا مقام بیضا پر امام علی مقام کی پاک ذات نے جو خطبہ عطا فرمایا تھا اس میں آپ نے فرمایا اور یہ ہاں لیکن نہیں اگلا سوال اٹھانے سے پہلے میں پچھلے پر کچھ درا تن تقریر کرنا چاہتا ہوں پہلی تقریر روایتن کی ہے اب درایتن ہوں میں کہتا ہوں یار اتنا تو بتا اس خط کے مطابق اس وقت سنت ماری جا رہی تھی داد زندہ کی جا رہی تھی حلال کو حرام حرام کو حلال کر لیا گیا تھا صرف مجھے اتنا تو بتا جب ایسا کیا جا رہا تھا تو ایسا حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے والا بات کو سمجھنا اگر حرام حلال دینی اجماعی اتفاقی ہو تو کافر ہو جاتا ہے یہ عقیدے کی بات ہے ہر کسی کو معلوم ہے بلکہ میں شکے بنا لیتا ہوں پتا امام حسین کی طرف جس خط کی تو نے نسبت کی اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی حلال کو حرام کیا جا رہا ہے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے بتا یہ جو حلال حرام کا ذکر ہو رہا ہے یہ فقہی حرام حلال ہے یا دینی مذہبی حرام و حلال مراد ہے یا دینی اگر مذہبی حرام و حلال ہو تو اس پر انکار نہیں ہوتا یعنی کیا مطلب کہ اگر اماموں کا اختلاف والی بات ہو ایک امام حلال کہتا ہے ایک حرام کہتا ہے اس کو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا حرام حرام کیا جا رہا ہے اللہ کا حلال حلال کیا جا رہا ہے بدی وہی ہوتی ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہو تم نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کتاب الجنائز نہیں پڑھا فتح رضویہ دیو اس میں نہیں لکھا ہوا المنکر کر المجمع مجمال ہے بدی وہی ہوتی ہے جس پر تمام اماموں کا اتفاق ہو جب وہ اتفاقی مسئلہ پھر نہیں تھا حلال و حرام اتفاقی کی بات نہیں تھی تو پھر امام حسین کس کو بھڑکا رہے ہیں اور کیوں بھڑکا رہے ہیں بتا وہ تو بدی ہی نہیں وہ تو برائی ہی نہیں کیا امام حسین معذ اللہ سمجھتے نہیں تھے دین کو کیا اور اور میرے اس استفہام پر پھر بھی تو کہے گا ہاں، یہ دیکھو چشتی کرا امام حسین بے سمجھ تھے شرم آنی چاہیے تیرے جیسے کو میرے خیال میں سمندر میں بھی نہیں مرنا چاہیے وہ خراب ہو جائے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ تیرے مارنے کے لیے کوئی اور جگہ بنائے یار دیکھو تو صحیح یار میں کہہ رہا ہوں کیا امام حسین کو اتنا سمجھ نہیں تھی یہ استفام انکاری ہے اس کو میں شرم نہیں آتی استفام انکاری ہم بولے ہاں؟ تو تو اس کو خبر بنا کر تو کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ کہتا ہے ان کو سمجھ نہیں ایمان سے بتاؤ ایسا بندہ تجال ہوگا کہ نہیں ہوئے یار یہ تو عوام کا ادنا ترین بندہ بیل بھی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی یہ کسی سے کہے ایک منٹ اگر کوئی بیٹا کسی سے کہے کیا یہ میرا باپ نہیں ہے تو کوئی دنیا کا بندہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کہہ رہا ہے میرا باپ نہیں ہے لاکھ لانا تھا ایسے لوگوں کے شر پر اب بتاؤ وہ یہ کیا لوگ ہیں کہ جو بات آمیانہ جاہل بندے سے متوقع نہیں ہو سکتی یہ کر رہے ہیں کیوں وہ تو امام حسین کی عزت کا دفاع کرتا ہے کہ امام حسین کی عزت ظالم خاک میں ملا رہا ہے بات نہیں سمجھا دوستوں اور یہ میرا استفام پراری ہے ہاں تو واقعات میں ملا رہا ہے کیوں کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو امام حسین کی طرح منسوخ کرتا ہے اس کا مطلب ہے نوزب اللہ منظاری کی امام حسین جھوٹے تھے تیری طرح خبردار امام حسین کے ساتھ صرف سچوں کا تعلق ہے تیرے جیسے جھوٹے امام حسین کے دربار کے کتوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے شرم آنی چاہیے استفامات ان کاریہ کو کیا کیا اس بنا دیتا ہے تو میرا انداز کچھ ہوتا ہے تو خبر کا انداز اپنا لیتا ہے تیرے سجل و فریب کو دنیا سمجھ گئی اور دیکھو تیرا حشر کیا ہوتا ہے دنیا میں یہ دیکھو پتاور کراچی کا مکتبہ غوثیہ کراچی کا چھپا ہوا ہے اس کی ساتویں جلد صفحہ نمبر تین سو چونتیس پہ لکھا ہوا ہے ان نمل مل کر ماں با کاجما قرمتے ون نہ اس سے پہلے فرماتے ہیں المسلہ تو متا امکانا تفریح جو حال آخولی میں الاقوال رہے بھی ملا بنا ملا بے گائے سچ بین مل کر وہ ون ہو فرمایا وہ مسئلہ کہ جس جو کسی بھی قول امام کے کسی بھی کسی بھی امام کے قول اور مذہب کے مطابق صحیح بنتا ہو اگرچہ کسی اور امام کے مذہب کے مطابق بھی صحیح بنتا ہو تو وہ برائی نہیں ہوتا اس کو روکنا فرض نہیں ہوتا پتا اگر حلال حرام فکری کی بات کرتے ہو تو پھر امام حسین پر تو فرض نہیں تھا لکھ چو رہے ہیں سبحان گے ستا کراؤ یہ پہلی شپ ہے دوسری شپ اگر تم کہتے ہو وہ خط اس میں جو حلال حرام لکھا ہوا تھا اس سے مراد تمام اماموں کا اتفاقی تمام امت کا اتفاقی حلال حرام ہے جس کو دین کہتے ہیں مذہب نہیں کہتے دین کہتے ہیں کسی کی فقہ نہیں کہتے شریعت کہتے ہیں کسی کی فقہ نہیں کہتے اگر اس کی بات تھی تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں بتا جب وہ حلال کر رہا تھا تو وہ تو کافر ہو گیا وہ تو بل اتفاق یزید اس وقت کافر ہو گیا تھا جب کافر ہو گیا تھا تو تو بدکار سا کہتا ہے کافر نہیں کہتا اس وقت خیر ہے بولو تو صحیح یار کہ اس وقت کافر تھا پھر میں اگلا سوال اٹھاؤں گا جب وہ کافر تھا تو صحابہ نے کافر کافر کی بیعت کی ہوئی کرنا کفر ہے کر لی تو توڑنا فرض ہے تو صحابہ کرام نے یہ حرام کام پہلے کیوں نہیں کیوں کیا اور پھر اس کی بیعت کیسے رکھی کافر کی بیعت حضرت معاویہ نے کیسے کروائی ذرا اس کا جواب تو بتا ملا چپ کر کے ختم پڑیا کر نہ یہ جہ پنگے لائے ختم پڑھ ہر سانی شرابی کا ختم پڑھ ہر رانی شرابی کا ختم پڑھ سمجھ تیری بات کی عوام کو سمجھ آ جائے کہ اس نے کیا کہا ہے ایمان سے کہتا ہوں سوٹے لے کر تمہیں پڑ جائیں تو جو کہہ رہا ہے نا معاذ یہ کہتا ہے امام حسین یزید کے پیچھے نماز پڑھی معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اس کا لازم یہ ہے کہ تیرے نزدیک بدکار بندہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی کفر ہے اور گمراہی ہے اور اس کا ختم درود بخشش دعا یہ وہ سب اس پر لانت کرنا تیرے نزدیک فرض ہے تو یہ امت مسلمہ تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے یہ سہکار بدکار ہے یا ان کے ملا جو ہیں ان کی برائیاں جو ہے وہ نہیں گنی جاتی ان کے پیروں کی نہیں گنی جاتی اور تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ تیرے نزدیک نہ ان کے پیچھے نماز جائز حرام نہ ان کا جنازہ جائز نہ بخشش ان پر لانت کرنی فرض مو لین کی جانا یہاں دے یہاں دے بوہیا ختم دے پوریا دے کی لین جانا اب بات سنو میں اس سے سوال کرتا ہوں پھر دوہراتا ہوں حلال حرام تیرے نزدیک اس خط میں اس جھوٹے خط میں اس جھوٹے خط میں جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یزید نے حلال کو حرام کر دیا ہے حرام کو حلال کر دیا ہے بتا وہ حلال حرام فٹ ہی ہے یا دینی اگر فٹ ہی ہے تو اس اس کے خلاف امام بول نہیں سکتے اگر وہ دینی ہے تو پھر تمام حضرت معاویہ سمیت یزید کافر ہو گیا پھر امام حضرت معاویہ کا اس کو خلیفہ بنانا یہ کفر ہوا صحابہ نے بیعت کی یہ کفر ہوا امام حسین پھر راستے میں واپس مڑنے کا کہہ رہے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں موڑا میں چلا جاتا ہوں واپس بتا ظالم اگر کافر ہے تو اس کے لیے تو لڑنا فرض یعنی اس کے خلاف لڑنا فرض ہو جاتا ہے بیا توڑنی فرض ہو جاتی ہے پھر امام کس وجہ سے واپس ہو رہے ہوئے بدھو ملا امام کیوں واپس ہو گئے واپس کیوں ہو رہے کیوں فرمایا میں واپس ہوتا ہوں کیوں فرمایا میں بیعت کرتا ہوں اعلی حضرت بریلوی لکھ رہے ہیں سب لکھ رہے ہیں شیعہ سنی سب لکھ رہے ہیں امام نے فرمایا یا مجھے جدید کے پاس لے چلو میں بیعت کرتا ہوں یا مجھے سرحد کی طرف جانے دو یا مجھے مکے مدینے کی طرف جانے دو جدھر سے آیا ہوں تم نے بلایا ہے میں خود نہیں آیا تم نے بلایا ہے میں خود نہیں آیا تم نے بلایا ہے وہ بتا جب وہ کافر تھا یزید امام حسین کی نظر میں وہ بلاتے یا نہ بلاتے امام حسین کا فرض تھا کیا امام حسین کا فرض تھا وہ بلاتے نہ بلاتے وہ ادھر توڑ بیت کا جس طرح انکار کیا تھا اس پر قائم رہتے اور فرماتے اب جان دے سکتا ہوں میں کد کہیں نہیں جا سکتا ممکن ہی نہیں ہے میرے متعلق ایسا سوچنا امام حسین وہ تین سکے کیوں رکھ رہے ہیں معلوم ہوا جاہل ملا یہ جس طرح اماموں نے لکھا ہے یہ خط ہی جھوٹ کی کہانی ہے نہ روایتن صحیح ہے نہ درایتن صحیح ہے ہاں ہاں ہاں ہاں, ہاں۔ ملا جی اگر تیرے اندر شرم ہوتی مان سے کہتا ہوں میرا ایک ایک جواب تجھے صحیح راستے پر اور میرا ہم نوا بنانے پر کافی ہے کافی ہے ایک ایک جواب کافی ہے امام سے اب اگلا اعتراض اگلا اس کا سوال پڑھتا ہوں مقام بیضا پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ عطا فرمایا تھا اس میں آپ نے فرمایا نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر دیا رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور ان لوگوں نے فساد بیان کو حدود اللہ کو معطل کر دیا غنیمت کو اپنے ملکی جان دیا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حرام کو اللہ اس کا یہ جواب میں دے چکا ہوں ابھی دے چکا ہوں یہ وہی جھوٹ کی کہانی ہے ابو کی اگلا ہم نے حدیث پاک پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ یزید ہوگا اس کا بھی جواب نہیں دیا اس نے کہا مجھے جواب کی ضرورت ہوتی تو میں دیتا یہ بات تو میرے خلاف ہی نہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا یزید نے حضور کی سنت کو تبدیل نہیں کیا بات کو سمجھنا یعنی سنت بمانا طریقہ ہوتا ہے طریقہ مستحبہ جو ہے نا اس میں بھی آ جاتا ہے اور فاسق بھی حضور کی سنت کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے بات کو سمجھنا اور یہ بھی فاسق بھی کہتا ہے یہ بھی بدکاری کہتا ہے بات کو سمجھنا فرق اتنا ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ سنت کو اسے تبدیل کیا لیکن اپنے دور خلافت میں کیا پہلے نہیں کیا تو پھر اس حدیث کے متعلق میں کیا کہوں اور دوسری بات یہ ہے جا یہ جو لفظ ہیں کہ یزید میری سنت کو بدلے گا سب سے پہلے اگر یہ حدیث دنیا میں صحیح ثابت کیا حسن ثابت ہو جائے اگر یہ جھوٹے لفظ نہ ہوں روایت کے اور اتنے الفاظ کے اعتبار سے یہ جدید تعین نامزدگی کے ساتھ روایت اگر یہ وضع نہ ثابت ہو جھوٹ ثابت نہ ہو میں زبان کٹاتا ہوں یا تو کٹا دینا بولے جی خیر سون اگر اس زیادت یقال لہو یزید اس زیادتی کو چھوڑ دیں تو باقی کا حصہ وہ بھی ضعیف ہے سب نے لکھا ہے منقطع ہے اٹھا مجمع الزوائد مجمع الزوائد اٹھا امام نور الدین ہے نے صاف لکھا لاکن نہ من قات بینا مقحول و ابی عبیدہ کیونکہ حضرت مقحول شامی جو ہیں ان کی ابو عبیدہ بن جرا صحابی سے ملاقات سما ثابت نہیں ہے لہذا درمیان میں انقطاع ہو گیا ہے تو روایت تو ضعیف ہے خیر ہے یہی وجہ ہے ملا جی امام غزالی تیرے سے زیادہ علم والے ہیں رات ان کا سنایا تھا آپ کو سارا فتو انہوں نے فرمایا یزید کے متعلق ایسی کوئی بلکہ حافظ ابن کثیر نے البدایا میں لکھا یزید کی مذمت میں جتنی روایتیں آئی ہیں یزید کی مذمت میں جتنی روایتیں آئی ہیں وہ ساری موضوع بن گڑھ البدایا ون میں آئے دیکھو اور انہوں نے کہا جن کا کچھ حال اچھا کہہ سکتے ہیں وہ منقطع ہیں جی بولو جی الوداع بن گیا ہے میرے کو وقت تھوڑا نہیں تو بار میں تینوں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ تو ویل ہے میں مصروف ہوتا جی اچھا یہ بھی گل ٹھیک لیکن اگر کہتے ہو تو میں الوداع و نیا کی عبارت پیش کر دیتا ہوں ادھر دیکھو بھائی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں میں وقت اورد ابن و اشاکر احادیث حفیظ یزید ابن یزید ابن معاویہ کلوہا مودوا لا منہا حافظ ابن اثاکر نے روایتیں جمع کی ہیں تاریخ دمشق کے اندر یزید کی مذمت میں وہ سب کی سب من گھڑت ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے وہ اجمد اجمد ما وارا تھا با زکرنا ہو اعلیٰ ضاف اسناد ہی و انقطاع باد ون ونقتا باد جیت ترین وہی نے آخ جہاں اصا ہوں ذکر کی انہوں نے بھی سندا ضعیف نے اور بعض منقطع نے تو مولی جی ضعیف سندا نال ایڈی وڈی ایڈی وڈی گل مسلمان وال ثابت منسوب کرنی جائز نہیں ہوں امام غزالی نے اپنے فتوی یہ لکھا ہے چلو نالج جی گھر پورا ہو گیا کہ نہیں اگلی بات سنو ہم نے توجہ صاحب روح المانی کا ہم نے فرمان نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یزید تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ کو کی سرے سے تصدیق ہی نہیں کی تھی جی یہ جذباتی فتوی تم ہی چلا سکتے ہو اگر اس نے تصدیق ہی نہیں کی تھی سرے سے تو اس کا مطلب ہے پہلے دن سے ہی کافر ہے جب کافر ہے تو حضرت معاویہ نے خلیفہ کیوں بنایا اس کا جواب تم نے دینا ہے صحابہ نے بیعت کیوں کی کافر کی اس کا جواب تم نے دینا ہے آگے تم لکھ رہے ہو صحابہ صحابہ بدکار کی تابے داری کرنے والے نہ تھے جب کافر ہے تو کیا بنے گا تم نے کافر کی بیعت کرنے والے کافر کے تابے دار قرار دیا صحابہ کرام کو اور اہل بیت کرام کو جنہوں نے جزید کی بیعت کی تھی امام زین العابدین سمیت اب بتاؤ کیا بنے گا اسی وجہ سے میں رات میں جواب پہلی قسط میں دے چکا ہوں روح المانی کی بات کی بات کا وہی جواب ہے کہ یہ بات اس کی نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہے روح المانی ایک روح البیان ہے آلو سدھی روح البیان ہے کتا بیان اگلا سوال جی اس کا ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی ایزامرو بن میں مرو کراما اپنے آپ کو حضرت نے کریم کہا اور مجھے لغو میں مصروف سمجھا قرار دیا اور حضرت پڑھ گئے اے مرو بن میں مرو کراما ٹھیک ہے لیکن لیکن میں میں جناب کا جو کلام ہے اس کے اندر جو ہے نا اس نے اقتباس کیا قرآن کا قرآن کا اقتباس کیا ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے انشاء کر کے حضرت کے متعلق کہتا ہوں آپ کے حال کے مطابق یہ ہے اذا مرو بالحق مرو لاما آپ جیسوں کا یہ حال ہے آپ جیسوں کی یہ شان ہے کہ جب حق کے ساتھ گزرتے ہیں تو کمی ہو کر گزر جاتے ہیں حق کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے بولی جی آیت کا اقتباس تو نے اپنے لیے غلط کیا تیرے حال کے مطابق میں یہ کہتا ہوں میری طرف سے یہ ہے مرو تیرے جیسے مرو بالحق مرو لے تیرے جیسے جب حق کے ساتھ گزرتے ہیں تو کمینے ہو کر گزر جاتے ہیں آن ولہیت کے گزر جاندے ہیں مات کرنا تو سچی گل پائے جائے تیرے حال کے مطابق یہ ہے حق میں بیان کر رہا ہوں جواب تمہیں نہیں آتا ہر بات میری سچی ہے تو پھر میں لاگو میں مصروف ہوں تو کریم ہے یہ اسی طرح ہے ایمان سے کہتا ہوں یہاں پر میں پتہ نہیں کیا کچھ تقریر کر سکتا ہوں میں پورا موضوع لگا سکتا ہوں اس کی اس بات پر یزید سنو ہے یزید کے ہماری امام حسین کو شہید کرنے والے ایسے ہی آیتیں اپنے حق میں پڑھتے تھے جس طرح یہ پڑھ رہا ہے میرے خلاف وہ امام حسین کے خلاف آیتیں پڑھتے تھے ہوئے ہوئے مولو جی ایسی بے موقع ایسی بے موقع ایسے ایسے کوئی موقع نہیں کوئی محل نہیں کوئی مناسبت نہیں آیات بلا مناسبت پڑھنا یہ ہر کمینے کا کام ہوتا ہے مرزائی بھی ایسی مرزائی بھی آیات پڑ جاتے ہیں ایسے موقع پر اپنے لیے بتا کیا ٹھیک ہے نمبر اگلا نمبر مفکر اسلام صاحب کہتے تھے کہ ظاہری افواہ کو عقیدہ بنانا جاہل کا کام ہے ہم نے ثابت کیا کہ ظاہری افواہ کو اس نے خود عقیدہ بنایا ہے وہ ظاہری افواہ عوام کی نہیں تھی بعض علماء کی تھی عوام کی افواہ جو ہوتی ہے اس کو عقیدہ نہیں بنایا جاتا جب علماء کے منہ سے بعض اوقات باتیں نکلتی ہیں لیکن وہ ہوتی مشہور تحقیق کے بغیر ہے وہ مشہور ہو جاتی ہیں ان کو اگر کوئی عقیدہ بنا لے تو وہ جاہل نہیں ہوتا مولوی جی اتنا ہی سمجھ نہیں رکھتے میں نے علامہ صاحب نبراس کا حوالہ پیش کیا ہے پہلے ہاں۔ ہاں، بالکل ایسے تو خیر بیش بھاو آئی آگے حضرت کہتے ہیں ہم نے حدیث پاک پیش کی تھی لا یقون اور مومن اللہ لا والا خاش جی یہ آپ کی طرف لوٹتی ہے کیوں تم تم نے کئی بار مجھے لانتی کہا نمبر ایک تم یزید پر لانت کو فرض سمجھتے ہو لانتی لانتی بار بار کہتے ہو تم نے حدیث نقل کی ہے یہ کہ مومن لانتی لانت کرنے والا نہیں ہوتا بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا تو یزید پر بار بار لانت کرتا ہے بتا اس حدیث کے مطابق تو مومن رہے گا اب جواب تلاش کرنا اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کر آگے حضرت کہتے ہیں ان الذين يؤذون الله الله ورسوله لعنهم في الدنيا والاخره کے مطابق اس آیت کا مصداق بن چکا تھا مجھے کہتا ہے کہ چشتی آیت ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور اب بیٹھنا ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں پہلے بتا پہلے میں یہاں سب سے سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا بتا وہ کون سی بات ہے جس سے میں نے اللہ رسول کو تکلیف دی ہے یہی یہی کہ میں نے صحابہ کا دفاع کیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو جھوٹے الزامات تم نے بنائے ہوئے ہیں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم نے منسوب کی ہوئی ہیں میں اسے کلی کھول کر جھوٹا ثابت کر کے دور کرتا ہوں اسی سے اللہ رسول کو تکلیف پہنچتی ہے ملا خدا کا خوف کر وہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے تیرے جاہلانہ فتوی کی زد میں نہ کوئی صحابی بچتا ہے نہ کوئی اہل بیت بچتا ہے تو یہ آیت کا مسلا کیوں بنتا ہے کہ میں باقی رائے اس آیت کے متعلق میں کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر اس پھر یہ میری طرف سے اعتراض اس پر ہو جائے تو نے تفسیر روح المعانی کا حوالہ پیش کیا اور میں تفسیر روح المعانی سے ہی اس آیت کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ارید بلیزا اما ارتقاب مالا یبد یعنی ہی من القفر و قبائل المعاصی مجازا لینہو سبب اولازم اللہ مولی جی ذرا نا فرماتے ہیں جی جو کہا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اس سے مراد مجازن ایسے کاموں ایسے برے کاموں کا ارتکاب مراد ہے کہ جو کفر اور کبائر معاشی کفر اور کبائر معاشی مولوی جی اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو لوگ کبیر گناہ کرتے ہیں وہ اس آیت کی زد میں ہیں وہ اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر لانت کرتا ہے اب تو بتا مجھے تفسیر یہ کہہ رہی ہے اس بیان کے مطابق اس بیان کے مطابق اس بیان کے مطابق جتنے زنا شراب کرنے والے جھوٹ بولنے والے کم تولنے والے مسلمان ہیں وہ سارے لانتی دنیا کے بن گئے اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے وہ اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں اور تم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہو اور ذرا ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ذرا کہ یہ تمہارے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے یہ سمجھتا ہے تم سارے لانتی ہو اللہ رسول کے دشمن ہو دنیا آخرت کے ملول بیٹھے ہوئے اور شرم آنی چاہیے تم اس پر پیسے ڈالتے رہتے ہو چاہ لو آج کے بعد اس کے ساتھ جو رویہ تمہیں کرنا چاہیے وہی کچھ کرنا چاہیے سنو مسلمانوں مولو جی مولو جی ایسے پنس گئے یہ بھی لکھا ہوا ہے وکیلا تصویر تصاویر ہے اللہ رسول کو تکلیف دینا کیا ہے یہ فوٹو بنانا تفصیل رول پانی میں لکھا مولوی جی تیری یار فلم بنتی تیری ہر فلم بنتی ہے یہ مطلب یہ نکلیا تو خود اللہ رسول نو تکلیف دینا لانتی ہے ہوں کی بنے گا لکھا کر وکیل تصویر تصاویر ورو بھی انقابل انقابل ما یقتضی ورنہ ظالم اس سے صحیح یہ ہے مراد یہ ہے کفر اللہ رسول کی توہین بے وہ الحمد للہ کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتی جہل ایسے نہ آیا تھا پڑھا کرو اگلی بات بزا میں خیش معذ اللہ جیسے استاد کو یہودی کہا اس کے جنازے میں بھی شریک ہوا یہ تو قذاب ہے اسی اسی بحث و تکرار اور مناظرے میں جو چل رہا ہے ہمارا تمہارا اسی کے اندر میں تیرے کتنے جھوٹ ثابت کر چکا ہوں تو وزرا اور قذاب بندہ ہے لہذا تیری یہ بات سراسر مجھ پر الزام ہے کہ میں نے اپنے استاد کو یہ کہا تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے کہا تھا اسلاف کا بھی دشمن ہے اور علماء ربادین کے میں اس کا اس کے پتہ نہیں ہزاروں جواب دے چکا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں یہ اسلاف کا دشمن ہے تیرے جیسے اسلاف کا دشمن ہے علماء ربادین کا اس کا خلاصہ جواب ابھی میں جو دو لفظوں میں دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو اسلاف ہیں ان کا میں دشمن نہیں اور جن کا میں دشمن ہوں وہ اسلاف نہیں میں ایک کی مثال پیش کرتا ہوں تیرا بھیرے کا شیخ تیرا بھیرے کا شہر تیری نظر میں سلف صالحین میں اس نے تحریر الناس میری نظر میں لکھ کر کس کو شیخ بزرگ عاشق رسول مانا تو اس کو مانتا ہے یا نہیں اس بات کو میں اتنا ہی چھوڑتا ہوں یہ تو جب جواب دے گا تو وضاحت ہو جائے گی پھر کہتا ہے شکار کھیلنا حرام اور میرے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے شکار کھیلنا جرم اور کہتا ہے شکار کھیلنا جرم نہیں تھا اس تضاد کو بھی نہیں اٹھا سکا پہلے نمبر پہ یہاں پر تناخت بولنا تھا تضاد نہیں بولنا تھا جی کیونکہ یہ نفی اس بات ہے اور نفی اس بات میں تضاد نہیں ہوتا تضاد ہمیشہ دو مثبت چیزوں میں ہوتا ہے یہ نفی اس بات ہے تمہیں حیا آنی چاہیے اگر منطق نہیں پڑی تو میرے پاس پڑ اس کو تناقض کہتے ہیں ایجاب و سلب کا جب تعارض ہو تقابل ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ ایجاب و سلب کے تقابل کو کیا کہتے ہیں تناقض کہتے ہیں تضادری نہیں کہتے نمبر ایک نمبر دو وہ تمہیں اتنا بھی پتا نہیں کہ میں تم سے پوچھتا ہوں تناخذ کو ثابت کرنے کے لیے کتنی وحدتیں شرط ہیں ذرا بتا تو صحیح وہ وادتیں پڑی ہیں وہ شرائط پڑے ہیں تناخذ کے ثبوت کے لیے تناخذ کے ثبوت کی شرائط میں وحدتیں پڑھی ہیں اور میں کہتا ہوں اب بھی میں کہتا ہوں اب بھی میں کہتا ہوں شکار کھیلنا حلال نہیں شکار کھیلنا حلال ہے میں اب کہہ رہا ہوں شکار کھیلنا حلال نہیں شکار کھیلنا حلال ہے اب بھی میں کہہ رہا ہوں اور میں یہ دونوں جملے صحیح بول رہا ہوں کیوں میری مراد کے اندر جہت مختلف ہے اور جاہل ملا جہت مختلف ہے علماء فرماتے ہیں اگر لہو و لا محل محض کھیل تماشا مقصود ہو تو حلال نہیں اگر روزی کمانا مقصود ہے حلال خوراک لینا مقصود ہے تو حلال ہے موزی جانوروں کو بکانا مقصود ہے تو حلال ہے جیسے یہ جانور سود دے بار لے اس طرح کے جانور موزی جو ہے وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو اگلے مار دیتے ہیں انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں تو یہ حلال ہے معلومہ شکار حلال بھی ہے حلال نہیں بھی ہے اب کیوں جہت مختلف ہے اور جا جب منطق نہیں پڑی تو ایسے تناقض بنا کر تضاد بنا کر بیٹھ گئے بدھو اللہ سبیل اللہ جائز نہیں اللہ سبیل القصد سبیر القصل یہ لہذا صحیح بھی ہے صحیح نہیں بھی ہے صحیح ہے صحیح نہیں ہے حلال ہے حلال نہیں ہے میں اب کہہ رہا ہوں ہاں؟ تیرے جیسا جاہل وہ کہے گا تضاد کر رہا ہے اور میں کہوں گا میں این حق کہہ رہا ہوں کوئی تضاد نہیں ہے دونوں جملے صحیح ہیں دونوں قضیے صحیح ہیں دونوں قضیے صحیح ہیں کیونکہ جہاد مختلف ہے حلال ہے تو اور جہاز سے حرام ہے تو اور جہاز سے ہم نے دعویٰ کیا تھا ہمارے جواب میں اس نے کوئی آیت اور حدیث نہیں پڑھی میں نے آیت اور حدیث پڑھی پتہ نہیں کتنی پڑھی اور ساری زندگی یہی کام کرتا رہا ہوں اور عین موقع پر پڑھتا ہوں تیرے جیسے بے ڈھنگے ملا کی طرح نہیں ہوں کہ اپنے باطل گمان کے مطابق آیت لی موقع کچھ اور پر کچھ دیا غمی کے موقع پر خوشی کی آیت پڑھنے والے خوشی کے موقع پر غمی کی آیتیں پڑھنے والے یہ تیرے جیسے ہی ہوتے ہیں حق کے حق کے مقابلے میں آیات لانا تیرا کام ہے اور کفر اور باطل کے مقابلے میں آیات لانا حدیث لانا یہ میرا کام ہے آگے کہتا ہے اب ہم اس کی لغویات بیان کرتے ہیں اور ان پر گرفت کرتے ہیں بلے بلے بلے بلے اے سراپا لغو اگر تیرے اندر بھی <laughs> ماشاء اللہ کوئی حقیقت کی بات ہے تو بڑی عجیب ہے ہاں جی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت جعفر تیار کے بارے میں بیان کرتے ہوئے گستاخانہ ایکٹنگ کی اور حدیث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا یہ کلپ موجود ہے کلپ دیا جائے گا وہ آپ سنیں گے اس کے اندر دیکھنا کون سا انداز میں نے مزاق کا اپنایا ہے اللہ مفق آگے لکھتا ہے مفکر اسلام صاحب فرماتے ہیں کہ تو ممبر کو چمٹ گیا میں نے یہ لفظ اس کے متعلق کہے تھے جملے دنیا پور کے موضوع تو جواب مجھے دے رہا ہے کہتا ہے جناب بغض امام حسین کی پاک ذات میں جب آپ یزید کو چمٹ گئے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی تردید کریں میں یزید کو چمٹ گیا ہوں اور ابھی دیکھ لو ابھی دیکھ لو کہ اس اس اس کے کے کے یعنی حسینی ہونے کا اگر حال آپ نے دیکھنا ہے تو یہ پیچھے ابھی آپ کو ساری حقیقت کھول کے بتا کے آ رہا ہوں اگر حسینی لوگ معذ اللہ ایسے ہوں تو ایمان سے بتانا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیرا ثابت کر دیا کہ تو تو تمام اہل سنت سے خارج ہے امام حسین یزید کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح سمجھتے تھے کیونکہ وہ اہل سنت کے امام ہیں اور تو غلط سمجھتا ہے تو تو ایمان سے بتا یزیدی ہوا یا حسینی شرم نہیں آتی اس کا مطلب ہے تو یزید کا کیڑا بن کر اور خود کو حسینی شیر کہنا شروع کر دیتا ہے اور جو حسینی شیر ہیں ان کو یزیدی کہنا شروع کر دیتا ہے تیری اس مکاری پر اس جھوٹے الزامات پر حقیقت چھپ نہیں سکتی حقیقت بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے اے کاغذ کے پھول آج کے بعد اپنے آپ کو حسینی کہنے کی ضرورت نہ کرنا میرے میرے جوابوں سے جب میرے اعتراضات سے جب نکل جائے گا میرے اعتراضات کے جوابات دے دے گا اس وقت اپنے آپ کو نے حسینی کہنا ہے ورنہ تیرا یزیدی ہونا دنیا میں بالکل لکھا گیا پھر کہتا ہے مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ دم پر فیس لینا جائز ہے تو جناب دم میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے رات میں نے ثابت کیا تھا پہلی قسط کے اندر فتوے سنائے تھے علماء کے کلام سنایا تھا کہ دم اور تبلیغ میں کیا فرق ہے یہ سارا اس کا جواب ہو چکا ہے آگے لکھتا ہے مفکر اسلام صاحب فرماتے ہیں کہ میں پانچ ہزار تیل کا اور دس ہزار گاڑی کا لیتا ہوں تو فخر اسلام صاحب ہم تبرک لیں تو وہ فیس شمار ہو یہ جن سے لیتے ہوں ان سے پوچھو تبرک ہے کہ تیری لڑائی ہے یہ میرے رشتے دار بھی ہیں عزیز بھی ہیں دوست بھی ہیں یہ میرے گاؤں کے ہیں قاری محمد عامر صاحب انہوں نے جو کچھ مجھے خبر دی کہ حضرت ادھر تشریف لے گئے ہمارے گاؤں میں خطاب کے لیے ایک پتہ کتنے دوست ایسی خبریں دیتے ہیں کہ حضرت بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس جتنا بھی لیتا ہے لیتا ہے اور پھر ایسا لڑ جھگڑ کر لیتا ہے تبرک یہ پہلا تبرک ہے جو لڑ جھگڑ کر لیا جاتا ہے جی اچھا آپ قاری صاحب تو کی نا ہے قاری محمد الطاف صاحب نہیں کہڑا ضلع شہر اتھاڑا ساؤ کے کاری محمد الطاف صاحب قاری محمد الطاف صاحب تھانہ سو کے بورے والے وہ فرما رہے ہیں دو ہزار سات میں میں نے بلایا تھا وہ بیٹھے ہیں سامنے تو پانچ ہزار فیس طے ہوئی کری والی مسجد کری والی مسجد سی اتنے تشریف لے گئے میرے متعلق کوئی گواہ تو نکال دے میں ایمان سے کہتا ہوں وقت نہیں ہے ورنہ میں پورے ملک سے ہزاروں گواہ نکال سکتا ہوں اس کی بدماشی کے مطابق ایمان سے بتاؤ بدماشی کے ساتھ پیسہ لینا اس کو تبرک کہتے ہیں یہ تو عجیب تبرک ہے اس کے ماموں نے صدیق ہے اس کا ماموں ملتان ملتان سب منڈی میں اس کا چائے کا ہوٹل ہے اس نے یعنی اپنی مارفت سے ان کو ٹائم لے کر دیا ہمارے گاؤں کے لوگوں کو تو حضرت گئے آگے کہانی اگر چاہتے ہیں تو یہ خود اپنے منہ سے سنا دیتے ہیں میں محمد عامر چشتی میرا تعلق ضلع مظفر گڑھ گڑھا کچھ پک سے ہے ہمیں ہم نے کہا تھا اس کے ماموں ہیں محمد صدیق جن کا ہوٹل ہے چاہ کا سبز منڈی کے اندر ان سے ہم نے کہا تھا ملتان کے اندر ہم نے کہا تھا ٹائم لے کے تو حافظ عبد الرزاق صاحب ہے جب ہم نے ٹائم لیا ان سے تو انہوں نے کہا پیسے دو ہم نے پیسے دے دیے کچھ پیسے دے دیے کچھ رہتے تھے اس کے ماموں نے کہا وہ میرا رشتے دار ہے تو میں اسے کہوں گا پیسے تھوڑے لے گا ہم نے کہا کتنی تھوڑے لے گا اس نے کہا تھوڑے بس تیس پینتیس ہزار روپیہ لے لے گا رعایت میں کرا سارے پیسے دے دیے جب پانچ ہزار روپیہ رہتا تھا پانچ ہزار باقی پانچ ہزار رہتے تھے یہ لاڈ جنوبی بستی ہے ہمارے گاؤں سے تقریباً ڈیڑھ دو کلومیٹر پہلے ایک کلومیٹر پہلے ہی ان کا فون آ گیا انہوں نے کہا جناب میرے پیسے بھیجو سارے تو میں روانہ ہو جاؤں گا گھر اپنے گھر سے تمہاری طرف حافظ عبد اللہ سے پریشان ہو گیا کہ انہوں نے کہا اب حضرت ٹائم نہیں ہے ہم نے کام کرنا ہے کام کاج بہت ہے مصروف ہیں جلسہ ہے صاف ظاہر ہے تو لہٰذا آپ آ جائیں ہم آپ کو پیسے یہاں پر دے دیں گے کھانا کھلائیں گے سب کچھ دے کر توڑیں گے ہم روانہ کریں گے یہاں پر نے کہا نہیں نہیں نہیں ہمارے پیسے بھیجو وقت نہیں ہے ورنہ میں کہیں اور جا رہا ہوں حافظ عبد اللہ سے پریشان ہو کے انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ خراب ہے ہم لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ چشتی آ رہا ہے چشتی آ رہا ہے فلاں فلاں فلیکس بنوا لیے انہوں نے اس مجبوری کی بنا پر جا کر پیسے کرائے ان کو پیسے کرا کے ابھی وہ کار سے گھر تک ہی پہنچے پیچھے سے فون آ گیا علامہ صاحب کا جی جناب میں آپ کہاں ہیں حافظ عبد اللہ نے کہا کہ میں گھر میں ہوں جناب میں آ گیا ہوں بس اب شرم کی بات یہ ہے کہ آپ کھانے بیٹھے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد آپ تقریباً سفر بنتا ہے ڈیڑھ سو دو سو کلو میٹر سفر بنتا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں یا تو پھر لگتے ہیں کہ کرامات ہیں یا ولی ہیں آپ شرم کی بات ہے الرحمن الرحیم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد الطاف چشتی ہے تو دو ہزار سات کی گل ہے میں یہ کول ٹائم لیا سی عبد المی چشتی کو سڈے استاد نے کری برکت علی صاحب انہوں کے حوالے کے نال انہیں مینو کیا سی فون تو میں پانچ ہزار روپیہ لوا گا تین ہزار روپیہ پہلے دو ہزار بعد جدو محفل سے آیا تو دو ہزار روپیہ دیتا تو کہنے جی ہزار روپیہ میرے ڈرائیور کا کرایہ دو اسی کہ یار تین پانچ ہزار مکیا کہ میرا تو ہزار روپیہ مینو اپنا ڈرائیور دے ہو میں کہ یار ہزار روپیہ تین کہا دیں جی گل ہوئی تین دے دیتے کہہ ہزار روپیہ دو پندرہ منٹ حضور سارے جگڑتا رہا اس بعد لوگ ہاں جی اس بعد لوگ نے زلیل کیا تو پھر گیا اتو دو ہزار سات کی گل ہے جامع مسجد انوار جامع مسجد کری والی مشہور ہے لیجیے میرے دوستو یہ تو ایمان سے کہتا ہوں میں ملک سے اگر ایسے گواہ نکالوں نا اس کے اس کے کرتوتوں سے جو سڑے جلے ہوئے لوگ ہیں گنے نہیں جائیں گے گنے نہیں جائیں گے اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں جا مجھ سے جلے سڑے ایک تو نکال دے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ چشتی نے پیسے کی وجہ سے ہمیں ضرور کیا تو ایک تو نکال ہاں یہ میں کہتا ہوں یہ میں کہتا ہوں اس کا آگے جواب بھی دینا ہے وہ کہ میں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ مجھ پر اعتراض بھی کرتا ہے کہ تیری دس ہزار کی گاڑی ہے کیا یہ کرایہ پر چلتی ہے اتنا بڑی گاڑی <laughs> ماشاء اللہ مول صاحب پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں آپ یہاں تو لینڈ کروز سگنس جیسی گاڑیاں نئی ماڈل وہ یہاں پر کرایہ پہ چلتی ہیں آپ کو اتنا تمیز نہیں ہے میری تو فارچونر ہے فور ٹیونر کا پندرہ ہزار روپیہ ایک چوبیس گھنٹے کا کرایہ ہے اس وقت اور میں دس ہزار لے رہا ہوں تیل جو ہے جتنا اس کا لگتا ساڑھے سات ہزار کی اس کی ٹینکی بھری جاتی ہے اور ٹور پلازے علیحدہ ہوتے ہیں ملا جی میں کرایہ لیتا ہوں میں نے بارہا کہا تم وہ بدماشی کی فیس لیتے ہو جس کو تبرک کہتے ہو صدقے جائیں صدقے جائیں تیرے تبرک پر تبرک تو وہ ہوتا ہے جو لوگ اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں حضور حضور سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں تم تبرک کہہ رہے ہو لوگوں کے مال کو تبرک کہہ رہے ہو تم ورنہ حق کہنا تو چاہیے تھا کہ تمہارے متعلق وہ نذرانہ دیتے ہیں لیکن اب نظرانہ بھی بڑا عجیب ہے دھکے شاہی کا نذرانہ پانچ منٹ کے اندر ڈیڑھ سو مولانا بتائیں تو مان لیا چلو تیرا تبرک کا ہے یہ جھوٹ بھی تیرا تبرو کا ہے بتاؤ ذرا تھوڑا سا مہربانی کر کے فقی ابو اللہ سمرکندی نے دن تین چیزوں کو جائز رکھا تھا ان میں ایک جھوٹ بھی شامل تھا شرم آنی چاہیے کن لوگوں کے فتوے سناتے ہو اور اپنے کرتوتوں پر منتبد کرتے ہو تو شرم کرنی چاہیے وہ لوگوں نے جو فتوے دیے وہ فتوے تیرے لیے ہیں ہی نہیں اللہ کے فضل سے باعمل علماء کے لیے ہے تیرے جیسے بدعمل کے لیے کوئی فتوا نہیں ہے عجیب بات ہے فقی اللہ سے تین چیزیں تین چیز ان میں جھوٹ شامل تھا یہ تو تیرا سراسر جھوٹ نکل رہا ہے اور ایسا جھوٹ پتہ نہیں کتنے آتے اور ابھی میں ایمان سے کہتا ہوں پھر یہ کہتا ہے پھر ذاتی حملے کرتا ہے تو نے ذاتی حملے تو نے تو میرے شیخ کو گالیاں نکال دی تیرے شرم نہیں آتی تمہیں تو نے کہا ہے وہ ایک بھٹی ہے وہ فلان ہے میرے ساتھ سولہ سال رہا ہے فلاند میں پتہ نہیں اس نے کہا میں نے جو دیکھا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں تو اس سے پوچھ کر مجھے بتا دے میں تو اس سے بات بھی نہیں کرنا گوارا کرتا تو بتا دے بتا اس نے کون سا میرا عمل دیکھا کیا میں نے اس کو چھیڑا ہے کیا ادھر ثابت کریں ادھر ثابت کریں میں نے کبھی اس کو چھیڑا ہے میں نے کسی کو چھیڑا ہے اور نے ملا اللہ کے فضل سے پینتیس سال کا عرصہ لاہور کے مضافات میں گزار رہا ہوں آج تک ناچیز چیز کے متعلق ایسی بکواس کسی دوست و دوست کسی دشمن نے نہیں کی شرم آنی چاہیے تجھے اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے اتنا غیرت دی ہوئی ہے جس نے یہ الزام لگایا مجھ پر وہ شلوار کھول کر پڑا رہے میں ادھر دیکھ بھی جاؤں تو لانت پڑے میں کسی مرد غیرت مند ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کسی زمانے کے سب سے بڑے غیور کے در کا خادم ہوں میں نے کائنات میں غیرت کا ہی سبق دیا ہے اور اللہ کے فضل سے کمینے مل... لوگوں مجھے تو دنیا نے لقب دیا امام الغیرت شرم آنی چاہیے تھی میں نے لوگوں کی عورتیں لوگوں کے بچوں کو بدکاریوں سے بچایا تو شم کر ایسے الزام لگا رہا ہے نے اور تمہارا حال ہے ہمارے پاس تیری ریکارڈنگ موجود ہے تجھے ایک مولوی صاحب نے فون کیا تو ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ فون تیری گھر والی نے اٹھایا تو ساری زندگی فون کرتا رہے اگر ہماری بچی اٹھا لے ہمارا ناک کاٹ دیں شرم آنی چاہیے دا یوس بن کر لو جی لو جی یہ لڑکے کہہ رہے ہیں ملتان کے نیٹ پر وہ کہتے ہیں کلپ ہیں کہ جس کی بیوی بچی کے پاس موبائل ہے گھر میں سے بات کرتی ہے وہ بغیرت ہے تو تیری گھر والی کا تو ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ جب اس مولوی نے کہا نا جی کہ ان سے بات ہو سکتی ہے تو فوراً گھر والی نے اس کو پکڑا دیا اس کا مطلب ہے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو تو تو خود اپنے فتوے کی زد میں غیرت بغیرت بن رہا ہے اب کیا بنے گا تو دفاع کرے گا امام حسین کا ہے لعنہم اللہ دنیا کا مصداق تو ہے یہ ناصیز نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا اللہ کے فضل سے نہیں بنا سکتا ہاں،, ہاں ہر والی ریکارڈ کلپ لگا دینا بہت اچھے لوگوں کے متعلق ہیں کرایہ لینا کرایہ لینا یہ حق ہے جو تم نے دلائل پیش کیے وہ اسی بات کو ثابت کرتے ہیں لہذا مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اس موقف کے متعلق دلیل خود تیرے منہ سے نکلی ہوئی ہے ہاں, ہاں، وہ آ گئے ہاں اگل اگلی بات بھائی لکھ رہا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار نے تو دم کا نظرانہ بھی واپس کر دیا تھا دم کا میں پوچھتا ہوں جی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تم نہیں مانتے اعلیٰ حضرت کا طریقہ تم نہیں اپناتے انہوں نے جو دم کا واپس کر دیا تھا تو آج کے بعد بالکل نہیں لینا اور جو لے چکے وہ بھی واپس کر لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے دم کا نظرانہ بھی واپس کر دیا تھا اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں باقی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ نہیں ہے فتویٰ وہی ہے جو پہلے سنا چکی تم اچھا۔ مفکر اسلام صاحب فرماتے ہیں پندرہ سال پہلے میں نے سنی سنائی پر عمل کرتا رہا کیونکہ کیوں جناب کیا سنی سنائی کو بات ہو کیوں میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا بے وقوف لوٹانے کی ضرورت نہیں تھی میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ سنی سنائی عوام کی نہیں تھی سنی سنائی بعض علماء کی تھی من تبا عالمن سالمہ غانمن ایک مقولہ ہے جو کسی عالم کی اتباع کرتا ہے وہ ہمیشہ غنیمت کے ساتھ سلامت رہ جاتا ہے پہلے میں کسی عالم بعض علماء کی اتباع میں وہ کہتا رہا بعد میں میں نے جب تحقیق کی تو پھر پتا چلا کہ حق وہی ہے جو ہمارے دیگر علماء کرام نے اما کرام نے ثابت کیا یزید کو تم شرابی کہتے ہیں تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں اجماضانی شرابی کی بحث کی تھی تو اپنے دام میں خود سے یاد آ گیا پہلے میں بتا چکا ہوں اس کو کیوں لوٹ آتا ہے پھر مفکر اسلام صاحب جب تم اس عقیدہ گمراہ پر تھے اور جن لوگوں نے یہ آپ کا عقیدہ گمراہ اپنا پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عقیدہ گمراہی کا اس وقت تم کہہ سکتے ہو جس وقت کے اس کا تعلق بے وقوف ملا عقائد اہل سنت کے ساتھ ہو یہ ایک اجتہادی سا مسئلہ ہے ٹھیک ہے میں یہ موقف اپنا چکا ہوں یہ اجتہادی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے میں گمراہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ گمراہ ہیں جنہوں نے ایسا کیا لہذا جنہوں نے اس کو سنا اور عقیدہ رکھا وہ بھی صحیح ہے اور اگر اب میرے سننے والے کو مختلف نظریہ اپنا رہے ہیں اور یہ نظریہ اپناتے ہیں کہ اس وقت یہ برا نہیں تھا جس وقت آپ کے اس کے والد گرامی نے اس کو بنایا ولی عہد یا صحابہ نے اس کی بیعت کی اس وقت برا نہیں تھا یہ جنہوں نے سنا اور اس کو نظریہ بنا لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ کوئی عقیدہ اہل سنت میں داخل نہیں ہے یہ مسئلہ وہ بے وقوف تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ عقیدے اور اجتہادی مسائل میں فرق کتنا ہوتا ہے کیا کریں روئے تیری جہالت پر کیا کیا روئے اچھا مفکر اسلام صاحب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا اچھا ہو گیا کم از کم فرق کر کے جملے فکر کر پتا لگ جاتا بھی تھوڑے یزید جس گمراہ عقیدہ سے تم صحابہ مزید مزید جس گمراہ عقیدے سے تم صحابہ کرام کو مباعین فاسق سمجھتے رہے اس کفری عقیدے سے لفظی رجوع کافی ہے یا تجدید ایمان و نکاح بھی ضروری ہے اللہ اکبر قبیرہ علمی یتیم تیری کون کون سی جہالت کو ہم پڑھیں اور پھر اس پر جو ہے وہ نوحہ کریں ماتم کریں تو کیا لکھ رہا ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا بول رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیا بول رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس گمراہ عقیدے سے تم صحابہ کرام رکمان گمبا یہ فاسق سمجھتے رہے یعنی تیرے نزدیک فاسق کی بیعت کرنے والے لوگ کفر کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ جہل وہ بتا تو صحیح وہ ظالم کسی فاسق کی بیعت کرنے والا کفر کرتا ہے یہ کس نے لکھا ہے ایک کو حوالہ تو پیش کر شرم کرتے ہیں شرم آنی چاہیے کیسی اپنی حماقتوں اور جالتوں کے ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوا ہے اسی وجہ سے میں نے تجھنا بھی کہا ہے پھر آگے کہتا ہے اور مجھے کہتا ہے لو مجھے کہتا ہے تجدید نکاح کر وہ تیرا بیڑا غرق جائے مفتی جاہل وہ تیرا بیڑا غرق جائے تیرے جیسے مفتی ہوں تو میرے خیال میں کسی دجال کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تم نے گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کیا سمجھ کر یزید کی بیعت کرتے رہے اور یہ کیا نکلا اب بھی تمہارے گستاخ ہونے میں کوئی شک رہے اس میں گستاخی ہو گئی کہ صحابہ کرام کہنے لگے ہم نے کیا سمجھا یہ کیا نکلا ہم نے کیا سمجھا یہ کیا نکلا پتا ہے پر کیا کہتا ہے کہتا ہے وہی تم کہتے ہو پیر کو مرید کے خاتمے تک کا علم ہوتا ہے پیر کو مرید کے خاتمے تک کا علم ہوتا ہے اور تم کہتے ہو صحابہ نے کہا ہم کیا سمجھتے رہے یزید کو اور یہ کیا نکلا تو تم کافر گستاخ ہو گئے میں تیرے جیسے دند کھٹے کرنے عرض کرا گا تو اینا ثابت کر دے کہ صحابہ کرام دا یزید مرید سی کیوں بھائی کیونکہ میں نے تو کہا ہے نا پیر مرید کے متعلق پیر مرید کا خاتمہ جانتا ہے تو تم بتاؤ یزید ان کا مرید تھا اور بلا جی ستا ہے نہیں ستیا تیرے کی کچھ ہو جانا ہونا تین تینوں پتہ نہیں لگتا ہونا میری بات سمجھو تم نے کیا کہا میں نے میں نے تو کہا پیر مرید کا خاتمہ جانتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پوچھو کیا یزید مرید تھا صحابہ کرام کا صحابہ کرام تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ مرید کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کچھ تو خدا کا خوف کر اگلی بار دوسری گستاخی تم نے یہ کی نام مراد بےمان ہے جالی گستاخ تو تو خود گستاخی گستاخ بناتے دوسروں کو ہزاروں گستاخی کے انشا کر جاتا ہے کیسا بدبخت آدمی ہے ہو یار حیران ہوتے ہیں دوسری گستاخی تم نے یہ کی کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم افقاد کی بنا پر بچانے والا طریقہ لیتے رہے اور دوسری طرف صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے تعویلیں کرتے رہے غلاظت موجود کہ انہوں نے معذ اللہ تم تم معذ اللہ ذانی شرابی کی بحث کی تھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تم بچانے والا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہو اللہ اکبر تیری معذ اللہ کوئی تمیز نہیں ہے اس کو معذ اللہ کہاں پڑھنی ہے گستاخی کا لفظ کہاں بولنا ہے ہاں ایمان سے کہتا ہوں حق تو یہ بنتا ہے کہ ایسے شخص کو منہ لگانا ہے جی وہ کسی بھی صاحب علم کا کام نہیں ہے افسوس ہے یار جس کو اتنا تمیز ہی نہیں ہے میرے دماغ سے کیا بات نکل رہی ہے اس کو کیا مخاطب کیا یہ کیا کہہ رہا ہے باقی مجھے کہہ رہا ہے تم نے عیسیٰ بن مریم پڑھا ایمان سے یہ حافظ لوگ یا مسلمان لوگ بیٹھے ہیں اس انہی دو ریکارڈوں کے اندر سنو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلسل عیسا بن مریم میں نے سکون ساکن پڑھا صرف تو وقت مال میں یاد آ گیا میں نے عیسا بن مریم پڑھا تو وقف مال وسلم یاد آ گیا سلسلم یہ بتا کہ یہ کون سی کراط ہے شرم کر تمہیں پتا ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہوئے بخیل بنتا ہے کنجوس بنتا ہے الفاظ صحیح اللہ کا نام بھی صحیح نہیں لیتا تیرے جیسا کون ہو میں میں لفظ بن کو پیش کی جگہ جزم کے ساتھ پڑھوں تو تو اعتراض کرے اور تو اللہ کا نام بگاڑ دے پورے درود کو بگاڑ دے تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہو تیرے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے تیری کوئی غلطی نہیں ہے کیوں تیرے گھر کی شریعت ہے حیا آنی چاہیے سلسل سلسل سلسل سلسل یہ کیا پڑھتا ہے سن کر دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کم از کم اللہ کا نام تو صحیح لے جس نے اپنے پیدا کرنے والے کا نام صحیح نہیں لینا اس جیسا جاہل اس, کے ساتھ کا جاہل کون ہوگا وہ چھپے یہ جو تو کہہ رہا ہے میں نے واقعی کہا واقعہ تن کہا ہاں پچھلی بات کا بھی جواب دیتا چلو ہمارا یہ کا ہر وقت ہر وقت ہر ولی ہر غیب کی بات کو جانتا ہے یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے بعض اولیاء ہر بات یا بعض اولیاء بعض باتیں جانتے ہیں اور وہ بھی بعض اوقات جب یزید کی بیعت کی پھر ایک اگلی بات بھی آ جاتی ہے جانتے ہیں بعض لوگ حقیقت جانتے ہوتے لیکن جان بوجھ کر اللہ کے امر سے ایک ہوتا ہے علم ایک ہے اللہ کی اطاعت اطاعت علم الہی کی نہیں ہوتی اطاعت امر الہی کی ہوتی ہے تو اگر ان میں سے کچھ جانتے تھے یزید کے حال باطن کو اور ضرور جانتے ہوں گے تو وہ علم تھا امر نہیں تھا جی امر ظاہر پر چلتا ہے شرح ظاہر پر چلتی ہے سمجھ نہیں آئی اب ملا جی یہ بھی کبھی نہیں پڑا کیا میں نے صحابہ کو بچانے کے لیے ہی ایسا کیا اور یہ کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ابھی تک وہ غلط موجود ہے کہ انہوں نے اللہ مادہ سوزان شرابی کی بیعت کی تھی تو نے خود کہا ہے تو نے خود کہا ہے کہ مجبور ہو کر زان شرابی کی بیعت کی ہے تو نے خود کہا ہے اس کا مطلب ہے گستاخ تو ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں بے وقوف زانی شرابی کی بیعت کرنے سے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہو تو کوئی گستاخ نہیں بنتا تمہیں شرح کا تمہیں شرح کے مسئلے کا پتہ نہیں ہے مجھے پتا ہے ایک منٹ باقی تم نے کٹ وٹ کا الزام لگایا اگرچہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے لیکن میں کٹ وٹ کرنے والے پر اور جھوٹا الزام لگانے پر لانت کرتا ہوں ابھی پیچھے کس نے کہا تھا کہ مومن لانت کرنے والا نہیں ہوتا اور یہ لانت بار بار کر رہا ہے تو اس حدیث اس حدیث کے مطابق یہ مومن نہ رہا کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تم لفظ اتنا کہہ چکے اور تمہیں یہ پتا چل گیا کہ یہ تم میں گستاخانہ جملہ کہہ چکا ہوں تو تم نے خود ان الفاظ کو تبدیل کیا ہے ہم کٹ وٹ کرنے والے پر لانت بھیجتے ہیں پھر بھیجتے لا انت کا بمؤمن اچھا وفقر اسلام صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی کتابیں ہیں کہ یہ مولوی اس کے نیچے آج چھپ جائیں ہم نے آپ کی جہالت زمانے پر ظاہر کی لہذا کمرہ بھرا ہوا کتابوں کا ہم اس کے روبرو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کمال سلحمار یا ہمیں اسفارہ کے مسلاق ہیں وہ تو جو مرضی کہتا رہے تیرے جیسے زبان دراز جو ہیں وہ پتہ نہیں سلف صالحین کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو ہم ہم ہم جیسے جو کچھ بھی نہیں ہے فکر اسلام صاحب جو تم نے فارسی شعر ہر پر گوہر فشانی کی ہے اس شعر کے متعلق ہم یاد کرتے ہیں تو محقق صاحب یہ شیر سید نصیر الدین نصیر کا ہے پچھلی ویڈیو کتب عالم کتب عالم سید شاہ صاحب کا نہیں ہے ہاں جی اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے اس کا جواب اتنا عرض کروں گا کہ جناب کو پہلے نمبر پر نظم اور ناصر پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اب اتنا جاہل ہے کوئی مائل کا لال شاعر بٹھا دو وہ تمہاری ویڈیو بھری ہوئی ہے وہ تم تمہاری آواز سن کر اگر وہ کہہ دے یہ شیر پڑھ رہا ہے میں ناک کٹوا دوں گا تمہیں تمیز ہی نہیں ہے شیر پڑھنے کی اگر یہ شیر ہے تو کم از کم اس کو شیر کے رنگ میں تو پڑھو ایمان منس یہ اس کا طریقہ پڑھنے کا ایمان منس نا نہیں نہیں ہوبو حب حب آلو اصحاب ایمان من است اچھا یوں ہے ایمان من است حب آل و اصحاب ایمان من است یہ شاعر کسی کو بلا اس کو کوئی اس کا وزن نکال کر دے اور بے وزن ملا تمہیں پتہ نہیں ہے بے وزنے کے وزن کے ساتھ شعر کیسے پڑا جاتا ہے اس کا جواب میں نے پھر اگلا کل دیا تھا تو کہتا ہے یہ شیر جی نصیر الدین نصیر کا ہے تو کہتا ہے سید نصیر یہ نصیر الدین نصیر کا شیر ہے تو کہتا ہے تو نے کہا تھا یہ تیرے دادا پیر کا ہے اور نصیر الدین نصیر میرا دادا پیر نہیں ہے میرا دادا پیر پیر میرے شاہ ہے یہ کل میں نے وضاحت کی ہے یہ پہلی قسط میں میں نے وضاحت کر دی ہے تو مکالا تیرا ہے اور تھپ میرے اوپر رہا ہے آگے کیا ہے جی تو نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کل میں نے اعتراض کیا تھا تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ شیر جی تو نے کہا ہے یہ پیر میر علی شاہ کا یہ شیر پیر میر علی شاہ کا نہیں ہے یہ تو یہ کہہ رہا ہے یہ بتا ہم نے تیری غلطی اس مت مطلب کلام میں پکڑی تھی اس کا تمہیں ذکر کیوں نہیں کیا میں نے کہا تھا لفظ اتباع ہوتا ہے تو نے اتباع پڑا اس کا تو نے جواب کیوں نہیں دیا ہوئے او بے حیا شرم نہیں آتی تمہیں تو خود شیر ہے پہلے تو شیر کو شیر کے انداز میں نہیں پڑا پھر اس کے لفظ بھی بگاڑ دیے لفظ بھی غلط پڑ دیے تیرے میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہ اور جو غلطی میں نے کی وہ تیری تیری وجہ سے کی کیونکہ تو نے کہا یہ تیرے دادے پر دادے دادے پیر کا کلام ہے تو میں نے پیر مہر علی شاہ کا کلام کہا تیرے کہنے کی وجہ سے کہ اگر بل فرد تاجدار گولڑا کا ہے تو عبارت یوں ہے میں نے یہ کہا تو جو تیری غلطی پر میں نے بل فرض کہہ کر غلطی غلطی نکالی تیری تو بتا اس غلطی کو چھیڑا نہیں اس کا جواب نہیں دیا کیا وجہ ہے اپنی جہالتوں کو ایسا چھپا سکتا ہے کیا اگلی بات سنو بھائی آگے کہتا ہے مفکر اسلام تاریخ کا رتب و یابس پیش کرتے ہو رتب و یابس رات بھی میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا افسوس ہے اور ملا جی قرآن کے لفظ بھی سیدھے نہیں آتے تمہیں لفظ رتب و یابس ہوتا ہے تو رتب پڑتا ہے شرم نہیں آتی ہو بے حیا بے حیا بندے تو میری غلطی کیسی پکڑتا ہے اور تیری غلطیاں کیسی ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور عجیب بات ہے کہ تو لفظ غلط کو بھی غلط پڑتا ہے کیسے ایک لفظ ہے لفظ تو ہے غلط اور تو پڑھتا ہے غلط باقی رہا تجھے کسی نے فون کر دیا کہ مردود طریقہ ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے میں اتنا کہوں گا آخری بات کروں گا تیرے جیسے جاہل کے لیے مولا روم رضی اللہ تعالیٰ کے مرشد تھے شاہ شمس تبریز ان کو قتل کرنے والے مولا روم کے بیٹے ہیں تو اگر کسی ایسے نے کسی کو کہہ دینا ہے کہ جو مردود طریقہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے بیٹا بھی ہو مولا روم کے مرشد کا قاتل مولا روم کا بیٹا ہے تو اگر کسی پیر کے مرید کو اولاد میں سے پیر کی اولاد میں سے کوئی مردود طریقہ کہہ دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک مسئلہ میں آگے آ گیا جی حضرات اچھا مفکر اسلام صاحب فر آپ کا رتب و جاب اسمان بھی لیا جائے اللہ نقرہ آیت کے مطابق حضرات صحابہ کرام کا اجتہاد کر کے عظمت کی عظیمت کی بجائے عظیمت کی بجائے رخصت پر عمل کرنا یہ تو ممکن ہے کیونکہ کو ہر حالت میں ثواب ہی ملتا ہے باقی زانی شرابی کی تابے داری الحمد یہ صحابہ کرام سے ممکن نہیں ہے خدا کا خوف کرو یہ لا یعنی گفتگو کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول لو کیا سنو میرے بھائی یہ بیچارہ سر پھرا بندہ ہے ہاں جی، میں کہتا ہوں گدا سر پھراؤ تو سوائے ایکسیڈنٹ سے کچھ نہیں ہوتا اور اتنا بڑا ملا سر پھراؤ تو بتاؤ کیا آشر ہوگا یہ کیا کہہ رہا ہے پھر وہی وہی لفظ رتب ہے قرآن میں لغت میں یہ جا رہا ہے ہاں؟ کے بھی کدی کتابیں پڑھنی نصیب نہیں ہوئی میرے تو ای لگتا جی میں گیا استاد کو چنے دے کے جی میں گل مشہور ہے چھولے دے کے پاس ہو گیا میرے تو لگتا چھولے بھی نہیں دیتے نام مرادا کوئی پلاسٹک کے چھولے دیتے نہیں تو کھا دیتا ہے استاد نے آگے کیا ہے علامہ نوکریا کے مطابق دیکھو صحابہ کرام کا اشتہاد کر کے عظیمت کی بجائے رخصت پر عمل کرنا یہ تو ممکن ہے کیونکہ مجتہد کو ہر حالت میں ثواب بھی ملتا ہے زانی شرابی کی تابے داری الحمد للہ صحابہ کرام سے ممکن نہیں ہے خدا کا خوف کرو کیا مطلب کیا تو کہہ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہے صحابہ کرام نے تابے داری کی یزید کی تابے داری کی بری باتوں میں کی تھی جو صحیح تھی اس میں تابے داری کرنی پڑتی ہے جو غلط ہو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے صحابہ نے ایسا ہی کیا ہے باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ جی ان پر کوئی حالت اطرا تھی وہ جبر جبر کی حالت تھی جبر کی حالت میں بیعت کی بکواس کرتا ہے تو جو صحابہ اکرام جنگ کے بدر لڑنے والے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد کافروں کے مقابلے میں ہر طرح قربانی دی اور اپنی جان مال کسی چیز کا خوف انہوں نے کبھی دل پر نہیں آنے دیا ایمان سے بتاؤ کیسے ممکن ہے کہ وہ جبر کر مجبور کر دیا گیا تھا ان کو بیت کے لیے کہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی خباست کی کہانی ہے خبردار صاحب کرام پر ایسی بزدلی کا اتحام مت دینا صحابہ کرام کی عظمت کی آر میں بول رہے اہل بیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا دل دکھاؤ اور اس میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام خصوص حضرت امیر معاویر کو گستاخ کلب کلاب اللہ ہے اور تم نے یہ کیسا کہا کہ میری بارت سے کوئی غلطی نکال دے تو میں تقریب ابو آگے اور مسئلہ ہے کرام باقی یہ تو کہہ رہا ہے بہت اہل بیت تو کر رہا ہے تیرا جواب وہی ہے جو رات میں نبراز سے دے چکا ہوں نبراز سے دے چکا ہوں شریعت کے کی قواعد کا لحاظ رکھنا یہ بغض اہل بیت کی نشانی نہیں ہے باقی رہا اب اس اس نے میری بڑی غلطی جو اس نے سمجھی اور کٹ وٹ کر کے اس کو پیش کیا کہ جی میں نے امتی لفظ پڑھا لفظ امی تھا حدیث کا میں نے امتی پڑھا یہاں پر پہلے میں یہ وضاحت کروں گا وہ ریکارڈنگ میری کو سن سکتا ہے میری اس وقت لا بے توجہی کی وجہ سے میں اگر خیال کہیں چلا گیا تھا اس کی طرف میں نے پورے توجہ نہیں کی تو لفظ میں نے امتی پڑھا پھر میں نے پندرہ منٹ بعد وہ آپ خود خود سنیں گے اس کے اندر میں نے کہا وہ میں پڑھ رہے یہ لفظ ہے بیس منٹ کے بعد یہ آواز آتی ہے اس میں پھر میں توجہ کر کے امی پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اس نے کیا کیا وہ پہلی اگلے صحیح جو میں پڑھیا وہ پیش نہیں کیا اس کی ہزاروں غلطیاں میں نے نکالی ہوئی ہیں یہ رتب رتب کو رتب پڑھ رہا ہے شرم نہیں آتی اس کو اپنی ہزاروں غلطیوں کا نام نہیں میری ایک غلطی نکالی وہ بھی ایسی کہ آگے میں نے خود صحیح کر لی اور پھر بھی سنو اس کے لیے ڈوب کر مر جانے کا مقام یہ ہے کہ جو اس نے میری غلطی پکڑی ہے میں نے لغت کی آٹھ کتابوں سے اس کو بھی صحیح کر دکھایا ہے جی ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا میں لغت کی کتابوں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں امی بھی ٹھیک ہے امتی بھی ٹھیک ہے عربی میں ام ام کو کو ماں عربی میں ماں کو ام بھی کہتے ہیں اور امت بھی کہتے ہیں بیوقوفی پہلے سال والے جڑے نے پہلے امام انہوں نے پہلے پیش کری ہے یہ تہذیب الغا ہے تہذیب الغا ہے امام اظہری کی مشہور ہے ان کی وفات کب ہے تین سو ستر ہجری میں تین سو یعنی ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے من ہوم میں یقول امتوں ارب والے کئی ام کو امت کہتے ہیں آگے لکھا ہے ومین ہوم میں کھولو اما ہاتھوں کچھ اما ہاتھ بھی کہتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے شیر کا شیر کا ایک حصہ مصرا ام ہاتھی ہند دفوں بولو جی تو تو امتی کو رو رہا ہے عربی میں تو ام ہاتھی بھی لکھا ہوا ہے اب اس اس کو بھی غلط کہہ دینا نمبر ایک پہلی کتاب تہذیب اللغا امام اظہری کی لا علمی تیری اور غلطی میری بناتا ہے کام کرنے والا لوگ کرتا کر المحکم والمحیط الاعظم امام ابن سیدہ لغت کے مشہور امام ابو الحسن علی بن اسماعیل بن سیدہ المرسی ان کی وفات ہے چار سو اٹھاون ہجری میں اس کے اندر کیا ہے جی وال امو امت والدہ مول جی ہو سکتا مول پھٹ جائے ایمان سے پھٹ جائے گا مرنا شمس العلوم یہ وہ لغت کی کتاب ہے کہ علامہ عبد الحکیم سیال کوٹی رحمہ اللہ بھی اس کے حوالے پیش کرتے ہیں ان کی وفات ہے پانچ سو تہتر ہجری میں نظر لگاؤ میرے پاس کتنی کتابیں ہیں اور کس ترتیب کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں شام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے ول امت و الم کاموس القاموس المحیط مشہور کتاب لغت کی امام فیروز آبادی ماجد کی اس کی فارسی شرح جو ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے ام و کسرا دادا میشوت اول مادرہ میں وزن ہاں ام و امت و امہت ام و امت و امہت اس کا نام ہے اس کا نام ہے تہذیب و تصحیح ترجمان اللغا تہذیب و تصحیح و ترجمان اللغا ترجمہ و شرح محمد بن لاہجہ بن محمد شفیق قزوینی یہ بارہویں صدی کے ہیں یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے مجمع البحرین لغت کی فخر الدین تریشی کی ایک ہزار پچاسی میں وفات ہے اس کی اس نے آٹھ تقریباً مانے وہ ابن سیدھا سے لیے ہیں ہمارے امام کی کتاب سے لے کر اس نے لکھا ہے ام اور امت کا اس نے بھی ذکر کیا ہے یہ اب کی کتاب لکھی ہوئی ہے الفصاف فقہ لغا دو جلدوں میں امام امام ابن سیدہ کی المخصص جو ہے وہ اس کا اصل ماخذ ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ الام الما یہ نہیں لا سکنا تھا پینسل نہیں ہوں الما عجیب بات یہ ہے یہ فرہنگ سیاح ہے جس کا ملتان میں میں نے حوالہ دیا تھا عجیب بات ہے جو مولوی اس مولوی کے خود اپنی پھٹی پر یہ کتاب پڑھی ہوگی اس کو بھی اسے نہیں دیکھا یہ القاموس الوحید لغت کی اردو میں اردو اردو میں اردو زبان میں ہے یہ لکھا ہوا اس نے صاحب اس نے بھی لکھا ہے کہ امت کا لفظ بھی ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے مولوی جی جس کو تو نے اپنی جہالت سے میری غلطی قرار دیا وہ تو آٹھ لغت کی کتابیں کتابیں ہیں کہہ رہی ہیں صحیح ہے صحیح ہے بتاؤ تیرا ماتم اب کیسا ہوگا کہ میری غلطی بھی صحیح ہو گئی اب تو شرم کر تو اپنی ایک غلطی تو صحیح کر کے دکھا دے انت غلط انت غلط انت غلط لو میرے دس ساتھی ہو اس کے تمام حفوات خرافات اس نے کہا تھا ہرزا سرائیاں میرے کلام کے متعلق میں اس کے کلام کو کہتا ہوں اس کے خرافات اس کے اکاذیب اس کے اباطیل اس کے اغالیت اس کے مشاغبات اس کے مشاغبات اس کے مشاغبات اس کے مشاغبات یہ اس کے کلام کے لیے ناچیر کے الفاظ ہیں اس نے ہر رس رائیاں کہا میں کہتا ہوں تیرے خرافات ہیں تیرے اکاذیب ہیں تیرے اباطیل ہیں تیرے اغالیت ہیں تیرے مشاغبات ہیں اور مول جی کو ذرا یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مشاغبہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اب میں نے اس جواب کے شروع میں کہا تھا کہ میں کچھ سوالات کروں گا جو اس پر قرض رہیں گے اور سوال قرض تو اس کے بہت سارے اس پر قرض میں چھوڑے ہیں لیکن ایک اس کی علمی قابلیت صلاحیت دیکھنے کے لیے میں اپنا اسف اللہ اللہ غلط کر رہا ہوں دیکھنے نہیں اس کی علمی قابلیت اور جہالت کو لوگوں پر عیاں کرنے کے لیے بلکہ اس کی جہالت کا خود اس کو شیشہ دکھانے کے لیے میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ مولی جی مقدمہ غریبہ اور مقدمہ اجنبیہ منطق کی اصطلاح ہے ان دونوں کا ذرا فرق بتا دینا چلو کسی سے پوچھ کر بتا دینا اگر تو یہ فرق ظاہر کر جائے نا میں تیرا مرید ہو جاؤں ورنہ خدا را اپنی ذلت اور رسوائی کا باب اور وسیع مت کر تیرا حق بنتا ہے میرا مشورہ ہے کہ خطاب کرنا چھوڑ دیں اور رزق کو معاش کے لیے ریڑھی لگا دیں ایمان سے اور نہیں تو بلو کی نسوار بیچنا شروع کر دیں آخر دعوانا رب العالمين نہ تم سب میں ہمیں دیتے نہ ہم فریاد کرتے نہ تم سب میں ہمیں دیتے ہم فری یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں یورسوتی نہ کھلتے راز سر بستا جناب کی جہالتوں کے ہم آپتوں گے نہ آلیہوں گے سر سربستہ چھپے ہوئے تھے ہمیں چھیڑنے سے وہ سارے کھل گئے